قادیانی مسئلہ مصنف سید ابوالعلیٰ مودودی رحمہ اللہ عرض ناشر انیس سو ترپن عیسوی میں پاکستان کے طول و عرض میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے ایک ہمگیر مطالبے کی لہر اٹھی اور آمد المسلمین نے جگہ جگہ قادیانی مسئلے پر اپنے گہرے اضطراب کا اظہار کرنا شروع کر دیا اس پر آشوب زمانے میں مولانا سید مودودی رحمہ اللہ صاحب نے عوام الناس کو آئینی حدود کے اندر رکھنے اور خواص کے با اثر طبقے کو اصل مسئلہ سے آگاہ کرنے کے لیے علمی اور تحقیقی انداز میں ایک قادیانی مسئلہ تعلیف کیا جس کی بڑے پیمانے پر اشاعت ہوئی اور لاکھوں افراد نے اس کو پڑھا ایک عرصے سے یہ پمفلٹ دستیاب نہ تھا احباب و اقارب کے بار پر اب ہم اس پمفلٹ کو مندرجہ ذیل نئی ترتیب اور اضافوں کے ساتھ پیش کر رہے ہیں نمبر ایک قادیانی مسئلہ مکمل نمبر دو فسادات پنجاب کی تحقیقاتی عدالت میں مولانا مودودی رحمہ اللہ کے پہلے بیان کے ضروری اقتباسات نمبر تین تحقیقاتی عدالت میں مولانا مودودی رحمہ اللہ کے دوسرے بیان کے اقتباسات نمبر چار تحقیقاتی عدالت میں مولانا مودودی رحمہ اللہ کے دوسرے بیان کے اقتباسات نمبر پانچ تحقیقاتی عدالت میں مولانا مودودی رحمہ اللہ کے تیسرے بیان کے اقتباسات ہمیں امید ہے کہ اس شکل میں کتاب کی جامعیت اور افادیت میں اضافہ ہو جائے گا اور قادیانی مسئلہ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اگر اس کتاب کے ساتھ ہماری کتاب ختم نبوت مصنف ہو مولانا سید ابوالعلیٰ مودودی رحمہ اللہ جو علیحدہ طبع کیا گیا ہے کا مطالعہ کیا جائے تو قادیانیت کے ہر پہلو سے پوری واقفیت حاصل ہو جائے گی جو حضرات اس سے زیادہ تفصیلات کے خواہاں ہوں ان کو ہم اپنی کتاب قادیانی مسئلہ اور اس کے سیاسی دینی اور تمدنی پہلو مصنف ہو مولانا سید ابوالعلیٰ مودودی کے مطالعہ کا مشورہ دیتے ہیں وما توفیقی اللہ العظیم نیاز مند managing director Islamic publication Lahore Pakistan Lahore تیرہ جماعت الاول تیرہ سو ستاسی ہجری مطابق اکیس اگست انیس سو ستسٹھ عیسوی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیباچہ اس مختصر کتابچے میں وہ تمام دلائل جمع کر دیے گئے ہیں جن کی بنا پر ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ قادیانیوں کو مسلمانوں سے الگ ایک اقلیت قرار دیا جائے اس کے ساتھ ان تمام اعتراضات و عذرات کا جواب بھی دیا گیا ہے جو اس مطالبے کے خلاف مختلف حلقوں سے پیش کیے جاتے ہیں جمہوری نظام کا یہ مسلم قاعدہ ہے کہ یا تو دلیل سے بات مانو یا دلیل سے منواؤ محض طاقت کے بل پر ایک معقول و مدلل بات کو رد کر دینا جمہوریت نہیں ہے اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ملک کے آئین ساز حضرات یا تو دلیل سے ہماری بات مانیں یا نہیں تو سامنے آ کر اپنے وہ دلائل پیش کریں جن کی بنا پر وہ ہماری اس بات کو نہیں مانتے محض اس بھروسے پر کہ مجلس آئین ساز میں انہیں اکثریت حاصل ہے اگر وہ ایک معقول عوامی مطالبے کو بلا دلیل رد کریں گے تو یہ ان کے اپنے ہی حق میں نقصان دہ ہوگا عوامی مطالبہ آخرکار پورا ہو کر ہی رہے گا ابو العلیٰ مودودی قادیانی مسئلہ گزشتہ ماہ جنوری انیس سو ترپن میں پاکستان کے تینتیس سربر آورتہ علماء نے تازہ دستوری سفارشات پر غور و خوض کر کے جو اصلاحات اور جوابی تجاویز مرتب کی ہیں ان میں سے ایک اہم تجویز یہ بھی ہے کہ ان تمام لوگوں کو جو مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا مذہبی پیشوا مانتے ہیں ایک جداگانہ اقلیت قرار دیا جائے اور ان کے لیے پنجاب سے مرکزی اسمبلی میں ایک نشست مخصوص کر دی جائے جہاں تک علماء کی دوسری تجاویز کا تعلق ہے ان کی معقولیت تو اتنی واضح ہے کہ علماء کے مخالفین کو بھی ان پر کچھ کہنے کی ہمت نہ ہو سکی اور اگر انہوں نے کچھ کہا بھی تو وہ جگر سوختہ کے دھوئیں سے زیادہ نہ تھا جس کو ملک کے پڑھ لکھے اور زی فہم لوگوں کی نگاہ میں کوئی وزن نہیں ہو سکتا لیکن اس خاص تجویز کے بارے میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ قادیانی مسئلے کا بہترین حل ہونے کے باوجود تعلیم یافتہ لوگوں کی ایک کثیر تعداد ابھی تک اس کی صحت و معقولیت کے قائل نہیں ہو سکی ہے اور پنجاب و بہاول پور کے ماسوا اور دوسرے علاقوں خصوصاً بنگال میں ابھی عوام الناس بھی پوری طرح اس کا وزن محسوس نہیں کر رہے ہیں اس لیے ہم چاہتے ہیں ان صفحات میں پوری وضاحت کے ساتھ وہ دلائل بیان کر دیں جن کی بنا پر علماء نے بالاتفاق یہ تجویز پیش کی ہے ختم نبوت کی نئی تفسیر واقعہ یہ ہے کہ قادیانیوں کا مسلمانوں سے الگ ایک امت ہونا اس پوزیشن کا ایک لازمی و منطقی نتیجہ ہے جو انہوں نے خود اختیار کی ہے وہ اسباب ان کے اپنے ہی پیدا کرتا ہے جو انہیں مسلمانوں سے کاٹ کر ایک جدا گانا ملت بنا دیتے ہیں پہلی چیز جو انہیں مسلمانوں سے جدا کرتی ہے وہ ختم نبوت کی نئی تفسیر ہے جو انہوں نے مسلمانوں کی متفق علیہ تفسیر سے ہٹ کر اختیار کی ساڑھے تیرہ سو سال سے تمام مسلمان بالاتفاق یہ مانتے رہے ہیں اور آج بھی یہی مانتے ہیں کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد اب کوئی نبی مبعوث ہونے والا نہیں ہے ختم نبوت کے متعلق قرآن مجید کی تصریح کا یہی مطلب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے سمجھا تھا اور اسی لیے انہوں نے ہر اس شخص کے خلاف جنگ کی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کیا پھر یہی مطلب بات کے ہر دور میں تمام مسلمان سمجھتے رہے جس کی بنا پر مسلمانوں نے اپنے درمیان کبھی کسی ایسے شخص کو برداشت نہیں کیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو لیکن قادیانی حضرات نے تاریخ میں پہلی مرتبہ خاتم النبیین کی یہ نرالی تفسیر کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہے اور اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب جو بھی نبی آئے گا اس کی نبوت آپ کی مہر تصدیق لگ کر مصدقہ ہوگی اس کے ثبوت میں قادیانی لٹریچر کی بکثرت عبارتوں کا حوالہ دیا جا سکتا ہے مگر ہم صرف تین حوالوں پر اتفاق کرتے ہیں خاتم النبیین کے بارے میں حضرت مسیح معود علیہ السلام نے فرمایا کہ خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے بغیر کسی کی نبوت کی تصدیق نہیں ہو سکتی جب مہر لگ جاتی ہے تو وہ کاغذ صنعت ہو جاتا ہے اور مصدقہ سمجھا جاتا ہے اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اور تصدیق جس نبوت پر نہ ہو وہ صحیح نہیں ہے ملفوظات احمدیہ بحوالہ مرتبہ محمد منظور الہی قادیانی حصہ پنجم دو سو نبے ہمیں اس سے انکار نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں مگر ختم کے معنی وہ نہیں جو احسان کا سواد اعظم سمجھتا ہے اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اعلیٰ و عرفہ کے سراسر خلاف ہے کہ آپ نے نبوت کی نعمت عثمہ سے اپنی امت کو محروم کر دیا بلکہ یہ ہے کہ آپ نبیوں کی مہر ہیں اب وہی نبی ہوگا جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کریں گے انہی معنوں میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین سمجھتے ہیں بہالا الفضل قادیان مورخا بائیس ستمبر انیس سو انتالیس خاتم مہر کو کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہر ہوئے تو اگر ان کی امت میں کسی قسم کا نبی نہیں ہوگا تو وہ مہر کس طرح ہوئے یا مہر کس پر لگے گی بحالہ الفضل قادیان مورخہ بائیس بائیس مئی انیس سو تفسیر کا یہ اختلاف صرف ایک لفظ کی تعویل و تفسیر تک ہی محدود نہ رہا بلکہ قادیانیوں نے آگے بڑھ کر صاف صاف اعلان کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نہیں ہزاروں نبی آ سکتے ہیں یہ بات بھی ان کے اپنے واضح بیانات سے ثابت ہے جن میں سے صرف چند کو ہم یہاں نقل کرتے ہیں یہ بات بالکل روز روشن کی طرح ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہے بہوالا حقیقت النبوت مصنف مرزا بشیر الدین محمود خلیفہ قادیان صفا دو سو اٹھائیس انہوں نے یعنی مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ خدا کے خزانے ختم ہو گئے ان کا یہ سمجھنا خدا تعالیٰ کی قدر کو ہی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے ورنہ ایک نبی کیا میں تو کہتا ہوں ہزاروں نبی ہوں گے بہوالا انوار خلافت مصنف مرزا بشیر الدین محمود احمد صفا باسٹھ اگر میری گردن کی دونوں طرف تلوار بھی رکھ دی جائے اور مجھے کہا جائے کہ تم یہ کہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو میں اسے ضرور کہوں گا کہ تو جھوٹا ہے کذاب ہے آپ کے بعد نبی آ سکتے ہیں اور ضرور آ سکتے ہیں بحوالہ انوار خلافت صفحہ پینسٹھ مرزا غلام احمد کا دعوی نبوت اس طرح نبوت کا دروازہ کھول کر مرزا غلام احمد نے خود اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور قادیانی گروہ نے ان کو حقیقی معنوں میں نبی تسلیم کیا سامعین کرام اب آپ کی خدمت میں وہ حوالے پیش کیے جائیں گے جس میں مرزا غلام احمد نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور مسیح معود یعنی مرزا غلام احمد نے بھی اپنی کتابوں میں اپنے دعوی رسالت و نبوت کو بڑی سراحت کے ساتھ بیان کیا ہے جیسا کہ آپ لکھتے ہیں کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں بدر پانچ مارچ انیس سو آٹھ یا جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں اگر میں اس سے انکار کروں تو میرا گناہ ہوگا اور جس حالت میں خدا میرا نام نبی رکھتا ہے تو میں کیوں کر اس سے انکار کر سکتا ہوں میں اس پر قائم ہوں اس وقت تک کہ اس دنیا سے گزر جاؤں بہاوالہ خط حضرت مسیح مود بطرف ایڈیٹر اخبار عام لاہور یہ خط حضرت مسیح معود نے اپنی وفات سے صرف تین دن پہلے یعنی تیئیس مئی انیس سو آٹھ کو لکھا اور آپ کے یوم وصال چھبیس مئی انیس سو آٹھ کو اخبار عام میں شائع ہوا بہا کلمت الفصل مصنف بشیر احمد قادیانی منرجہ ریویو آف ریلیجنس نمبر تین جل چودہ صفحہ ایک سو دس پس شریعت اسلامی نبی کے جو معنی کرتی ہے اس کے معنی سے حضرت صاحب یعنی مرزا غلام احمد ہرگز مجازی نبی نہیں ہیں بلکہ حقیقی نبی ہیں بہوالہ حقیقت النبوت مصنف مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفہ قادیان صفا ایک سو چوہتر دعوی نبوت کے لازمی نتائج نبوت کے دعوے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جو شخص بھی اس نبوت پر ایمان نہ لائے وہ کافر قرار دیا جائے چنانچہ قادیانیوں نے یہی کیا ان تمام مسلمانوں کو اپنی تحریر و تقریر میں علانیہ کافر قرار دیتے ہیں جو مرزا غلام احمد کو نبی نہیں مانتے اس کے ثبوت میں ان کی چند سریح عبارتیں یہ ہیں کل مسلمان جو حضرت مسیح معود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے حضرت مسیح معود کا نام بھی نہ سنا وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں بہوالہ آئینہ صداقت مصنف مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفہ قادیان صفا پینتیس ہر ایک ایسا شخص جو موسا کو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا یا عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے مگر مسیح معود کو نہیں مانتا وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے بحوالہ کلمت الفصل مصنف بشیر احمد قادیانی بندرجہ ریویو آف ریلیجن صفحہ ایک سو دس ہم چونکہ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں اور غیر احمدی آپ کو نبی نہیں مانتے اس لیے قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق کہ کسی نبی کا انکار بھی کفر ہے غیر احمدی کافر ہے بحوالہ بیان مرزا بشیر الدین محمود احمد باجلاس سب جج عدالت گرداسپور مندرجہ اخبار الفضل مورخہ چھبیس انتیس جون انیس سو بائیس قادیانیوں کا مسلمانوں سے جدا مذہب وہ صرف یہی نہیں کہتے کہ مسلمانوں سے ان کا اختلاف محض مرزا کی نبوت کے معاملے میں ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمارا اسلام ہمارا قرآن ہماری نماز ہمارا روزہ قرض ہماری ہر چیز مسلمانوں سے الگ ہے اکیس اگست انیس سو سترہ کے الفضل میں خلیفہ کی ایک تقریر طلبہ کو نصائح کے عنوان سے شائع ہوئی تھی جس میں انہوں نے اپنی جماعت کے طلبہ کو خطاب کرتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ احمدیوں اور غیر احمدیوں کے درمیان کیا اختلاف ہے ورنہ حضرت مسیح معود نے تو فرمایا ہے کہ ان کا یعنی مسلمانوں کا اسلام اور ہے اور ہمارا اور ان کا خدا اور ہے اور ہمارا اور ہمارا حج اور ہے ان کا حج اور اور اسی طرح ان سے ہر بات میں اختلاف ہے تیس جولائی انیس سو اکتیس کے الفضل میں خلیفہ کی ایک اور تقریر شائع ہوئی ہے جس میں وہ اس بحث کا ذکر کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی میں اس مسئلے پر چھڑ گئی تھی کہ احمدیوں کو اپنا ایک مستقل مدرسہ دینیا قائم کرنا چاہیے یا نہیں اس وقت ایک گروہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں کرنا چاہیے اور ان کی دلیل یہ تھی کہ ہم میں اور دوسرے مسلمانوں میں چند مسائل کا اختلاف ہے ان مسائل کو حضرت مسیح مود نے حل کر دیا ہے اور ان کے دلائل بتا دیے ہیں باقی باتیں دوسرے مدرسوں سے سیکھی جا سکتی ہیں دوسرا گروہ اس کے برعکس رائے رکھتا تھا اس دوران میں مرزا غلام احمد آ گئے پر انہوں نے یہ ماجرہ سن کر اپنا فیصلہ دیا اس فیصلے کو خلیفہ ان الفاظ میں نقل کرتے ہیں یہ غلط ہے کہ دوسرے لوگوں سے ہمارا اختلاف صرف وفات مسیح یا اور چند مسائل میں ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نماز روزہ حج زکوٰۃ غرض آپ نے تفصیل سے بتایا کہ ایک چیز میں ان سے ہمیں اختلاف ہے نئے مذہب کے نتائج اس ہمگیر اختلاف کو اس کے آخری منطقی نتائج تک بھی قادیانیوں نے خود ہی پہنچا دیا اور مسلمانوں سے تمام تعلقات منقطع کر کے ایک الگ امت کی حیثیت سے اپنی اجتماعی تنظیم کر لی اس کی شہادت قادیانیوں کی اپنی تحریرات سے ہمیں یہ ملتی ہے حضرت مسیح معود نے سختی سے تاکید فرمائی ہے کہ کسی احمدی کو غیر احمدی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے باہر سے لوگ اس کے متعلق بار بار پوچھتے ہیں میں کہتا ہوں کہ تم جتنی دفعہ بھی پوچھو گے اتنی دفعہ ہی میں یہی جواب دوں گا کہ غیر احمدی کے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں جائز نہیں جائز نہیں بہاوالہ انوار خلافت مصنف مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفہ قادیان صفا نواسی ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں اور ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدا تعالیٰ کے ایک نبی کے منکر ہیں بہ انوار خلافت صفا نبے اگر کسی غیر احمدی کا چھوٹا بچہ مر جائے تو اس کا جنازہ کیوں نہ پڑھا جائے وہ تو مسیح مود کا منکر نہیں میں یہ سوال کرنے والے سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ بات درست ہے تو پھر ہندوؤں اور عیسائیوں کے بچوں کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا جاتا غیر احمدی کا بچہ بھی غیر احمدی ہوا اس لیے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے بحوالہ انوار خلافت صفحہ ترانوے حضرت مسیح معود نے اس احمدی پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے جو اپنی لڑکی کو غیر احمدی کو دے آپ سے ایک شخص نے بار بار پوچھا اور کئی قسم کی مجبوریوں کو پیش کیا لیکن آپ نے اس کو یہی فرمایا کہ لڑکی کو بٹھائے رکھو لیکن غیر احمدیوں میں نہ دو آپ کی وفات کے بعد اس نے غیر احمدیوں کو لڑکی دے دی تو حضرت خلیفہ اول نے اس کو احمدیوں کی امامت سے ہٹا دیا اور اس جماعت سے خارج کر دیا اور اپنی خلافت کے چھ سالوں میں اس کی توبہ قبول نہ کی باوجود کہ وہ بار بار توبہ کرتا رہا بحوالہ انوار خلافت صفح ترانوے چورانوے حضرت مسیح معود نے غیر احمدیوں کے ساتھ صرف وہی سلوک جائز رکھا جو نبی کریم نے عیسائیوں کے ساتھ کیا غیر احمدیوں سے ہماری نمازیں الگ کی گئیں ان کو لڑکیاں دینا حرام قرار دیا گیا ان کے جنازے پڑھنے سے روکا گیا اب باقی کیا رہ گیا جو ہم ان کے ساتھ مل کر کر سکتے ہیں دو قسم کے تعلقات ہوتے ہیں ایک دینی دوسرے دنیوی دینی تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ عبادت کا اکٹھا ہونا ہے اور دنیوی تعلق کا بھاری ذریعہ رشتہ و ناتا ہے سو یہ دونوں ہمارے لیے حرام قرار دیے گئے اگر کہو کہ ہم کو ان کی لڑکیاں لینے کی اجازت ہے تو میں کہتا ہوں نصارہ کی لڑکیاں لینے کی بھی اجازت ہے اور اگر یہ کہو کہ غیر احمدیوں کو سلام کیوں کہا جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ بعض اوقات نبی کریم نے یہود تک کو سلام کا جواب دیا ہے بہوالہ الفضل مندرجہ ریویو آف ریلیجنس صفحہ ایک سو انتیس یہ قطع تعلق صرف تحریر و تقریر ہی تک محدود نہیں ہے بلکہ پاکستان کے لاکھوں آدمی اس بات کے شاہد ہیں کہ قادیانی عملاً بھی مسلمانوں سے کٹ کر ایک الگ امت بن چکے ہیں نہ وہ ان کے ساتھ نماز کے شریک نہ جنازے کے نہ شادی بیاہ کے اب اس کے بعد آخر کون سی معقول وجہ رہ جاتی ہے کہ ان کو اور مسلمانوں کو زبردستی ایک امت میں باندھ رکھا جائے جو علیحدگی نظریے اور عمل میں فی الواقع رونما ہو چکی ہے اور پچاس برس سے قائم ہے آخر اب اسے آئینی طور پر کیوں نہ تسلیم کر لیا جائے حقیقت یہ ہے کہ قادیانی تحریک نے ختم نبوت کی ان حکمتوں اور مصلحتوں کو اب تجربے سے ثابت کر دیا ہے جنہیں پہلے محض نظری حیثیت سے سمجھنا لوگوں کے لیے مشکل تھا پہلے ایک شخص یہ سوال کر سکتا تھا کہ آخر کیوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد دنیا سے ہمیشہ کے لیے انبیاء کی باست کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا لیکن اب اس قادیانی تجربے نے عملاً یہ ثابت کر دیا کہ امت مسلمہ کی وحدت اور استحکام کے لیے ایک نبی کی مطابعت پر تمام کلمہ گویان توحید کو مجتمع کر دینا اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے اور نئی نئی نبوتوں کے دعوے کس طرح ایک امت کو پھاڑ کر اس کے اندر مزید امتیں بنانے اور اس کے اجزاء کو پارا پارا کر دینے کے موجب ہوتے ہیں اب اگر یہ تجربہ ہماری آنکھیں کھول دے اور ہم اس نئی امت کو مسلمانوں سے کاٹ کر الگ کر دیں تو پھر کسی کو نبوت کا دعویٰ لے کر اٹھنے اور امت مسلمہ کے اندر پھر سے قطع و برید کا سلسلہ شروع کرنے کی ہمت نہ ہوگی ورنہ ہمارے اس ایک قطع و برید کو برداشت کر لینے کے یہ معنی ہوں گے کہ ہم ایسے ہی دوسرے بہت سے حوصلہ مندوں کی ہمت افزائی کر رہے ہیں ہمارا آج کا تحمل کل دوسروں کے لیے نظیر بن جائے گا اور معاملہ ایک پتہ ختم نہ ہوگا بلکہ آئے دن ہمارے معاشرے کو نئی نئی پراگندگیوں کے خطرے سے دوچار ہونا پڑے گا قادیانیوں کو علیحدہ امت قرار دینے کا مطالبہ یہ ہے وہ اصل دلیل جس کی بنا پر ہم قادیانیوں کو مسلمانوں سے الگ ایک اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کرتے ہیں اس دلیل کا کوئی معقول جواب کسی کے پاس نہیں ہے مگر سامنے سے مقابلہ کرنے کے بجائے چند دوسرے سوالات چھیڑے جاتے ہیں جو براہ راست نفس معاملہ سے متعلق نہیں ہے مثلا کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں اس سے پہلے بھی مختلف گروہ ایک دوسرے کی تکفیر کرتے رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں اگر اسی طرح ایک ایک کی تکفیر پر دوسرے کو امت سے کاٹ دینے کا سلسلہ شروع کر دیا جائے تو سرے سے کوئی امت مسلمہ باقی ہی نہ رہے گی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں قادیانیوں کے علاوہ اور گروہ بھی ایسے موجود ہیں جو نہ صرف بنیادی عقائد میں سواد اعظم سے گہرا اختلاف رکھتے ہیں بلکہ عملہ انہوں نے اپنی اجتماعی شیرازہ بندی مسلمانوں سے الگ کر رکھی ہے اور قادیانیوں کی طرح وہ بھی سارے مذہبی و معاشرتی تعلقات مسلمانوں سے منقطع کیے ہوئے ہیں پھر کیا ان سب کو بھی امت سے کاٹ پھینکا جائے گا یا یہ معاملہ کسی خاص ضد کی وجہ سے صرف قادیانیوں ہی کے ساتھ کیا جا رہا ہے آخر قادیانیوں کا وہ خاص قصور کیا ہے جس کی بنا پر اس طرح کے دوسرے گروہوں کو چھوڑ کر خصوصیت کے ساتھ انہی کو الگ کرنے اتنا اصرار کیا جاتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ علیحدگی کا مطالبہ تو اقلیت کیا کرتی ہے مگر یہ عجیب ماجرا ہے کہ آج اکثریت کی طرف سے اقلیت کو الگ کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے حالانکہ اقلیت اس کے ساتھ رہنے پر مصر ہے بعض لوگوں کے ذہن پر یہ خیال بھی مسلط ہے کہ قادیانی حضرات ابتدا سے عیسائیوں آریہ سماجیوں اور دوسرے حملہ آوروں کے مقابلے میں اسلام کی مدافعت کرتے رہے ہیں اور دنیا بھر میں وہ اسلام کی تبلیغ کرتے رہے ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک زیبہ نہیں ہے اور آخر میں اب یہ بات بھی بڑے معتبر ذرائع سے سننے میں آئی ہے کہ قادیانیوں کے خلاف یہ قدم اٹھانا ہمارے ذمہ داران حکومت کے نزدیک پاکستان کے لیے سیاسی حیثیت سے بہت نقصان دہ ہے کیونکہ ان کی رائے میں قادیانی وزیر خارجہ کا ذاتی اثر انگلستان اور امریکہ میں بہت زیادہ ہے اور ہم کو ان ملکوں سے جو کچھ بھی مل سکتا ہے انہی کے توسط سے مل سکتا ہے ذمہ داران حکومت کا رویہ آخری بات کیونکہ ذرا مختصر ہے اس لیے پہلے ہم اسی کا جواب دیں گے پھر دوسرے سوالات پر بحث کریں گے اگر یہ واقعہ ہے کہ ہمارے ذمہ داران حکومت یہی خیال رکھتے ہیں تو ہمارے نزدیک ایسے کون مغز کن ذہن لوگوں کی قیادت سے یہ ملک جتنی جلدی نجات پا جائے اتنا ہی بہتر ہے جو لوگ ایک ملک کی قسمت کو کسی ایک شخص یا چند اشخاص پر منحصر سمجھتے ہیں وہ ہرگز اس لائق نہیں ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی پاکستان کی زمام کار ان کے ہاتھ میں رہنے دی جائے انگلستان اور امریکہ میں کوئی سیاسی مدبر اتنا احمق نہیں ہو سکتا کہ وہ آٹھ کروڑ کی آبادی رکھنے والے ایک عظیم الشان ملک اور اس کے ذرائع وسائل اور اس کے جغرافیائی محل وقوع کا وزن محسوس کرنے کے بجائے صرف ایک شخص کا وزن محسوس کرے اور اس ملک کے ساتھ جو کچھ بھی معاملہ کرے اس شخص کی خاطر کرے اور اس شخص کے ہٹتے ہی پورے ملک سے اس لیے روٹ جائے کہ تم نے اسی ایک آدمی کو ہٹا دیا جس کے پاس خاطر سے ہم تمہیں روٹی کپڑا دے رہے تھے یہ احمقانہ بات اگر انگلستان اور امریکہ کے لوگ سن پائیں تو وہ ہمارے مدبرین اوزان کی عقل و خود پر بے اختیار ہنس پڑیں گے اور انہیں سخت حیرت ہوگی کہ ایسے ایسے طفل مکتب اس بدقسمت ملک کے سربراہ کار بنے ہوئے ہیں جنہیں اتنی موٹی سی بات بھی بھی معلوم نہیں ہے کہ باہر کی دنیا میں قادیانی وزیر خارجہ کو جو کچھ بھی اہمیت حاصل ہے پاکستان کا نمائندہ ہونے کی وجہ سے ہے نہ کہ پاکستان کی اہمیت اس خاص وزیر خارجہ کے تفیل میں اب ہم اوپر کے سوالات میں سے ایک ایک کو لے کر سلسلہ وار ان کا جواب دیتے ہیں مسلمانوں میں شغل تکفیر بلا شبہ مسلمانوں میں یہ ایک بیماری پائی جاتی ہے کہ ان کے مختلف گروہ ایک دوسرے کی تکفیر کرتے رہتے ہیں اور اب بھی بعض گروہوں کا یہ شغل نامبارک جاری ہے لیکن اس کو حجت بنا کر قادیانی گروہ کو امت مسلمہ میں شامل رکھنا کئی وجوہ سے غلط ہے اولا اس شغل تکفیر کی بعض غلط اور بری مثالوں کو پیش کر کے یہ کلی حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ تکفیر ہمیشہ غلط ہی ہوتی ہے اور سر سے کسی بات پر کسی کی تکفیر ہونی ہی نہ چاہیے فروعات کے ذرا ذرا سے اختلافات پر تکفیر کر دینا اگر ایک غلط حرکت ہے تو اسی طرح دین کی بنیادی حقیقتوں سے کھلے کھلے انحراف پر تکفیر نہ کرنا بھی سخت غلطی ہے جو لوگ بعض علماء کی بیجا تکفیر بازی سے یہ نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں کہ ہر قسم کی تکفیر سرے سے ہی بیجا ہے ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا ہر شخص ہر حال میں مسلمان ہی رہتا ہے خواہ وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے یا نبوت کا مدعی ہو یا اسلام کے بنیادی عقائد سے سریحن منحرف ہو جائے مسلمانوں کے جن گروہوں کی باہمی تکفیر بازی کو آج حجت بنایا جا رہا ہے ان کے سربر آوردہ علماء ابھی ابھی کراچی میں سب کے سامنے جمع ہوئے تھے اور انہوں نے بالاتفاق اسلامی حکومت کے اصول مرتب کیے تھے ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہوئے ہی یہ کام کیا اس سے بڑھ کر اس بات کا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کے بعض عقائد کو کافرانہ عقائد کہنے اور سمجھنے کے باوجود ایک دوسرے کو خارج از دائرہ اسلام نہ کہتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں لہذا یہ اندیشہ بالکل فرضی ہے کہ قادیانیوں کو الگ کرنے کے بعد مختلف گروہوں کو امت سے کاٹ پھینکنے کا ایک سلسلہ چل پڑے گا سالسن قادیانیوں کی تکفیر کا معاملہ دوسرے گروہوں کی باہمی تکفیر سے بالکل مختلف نوعیت رکھتا ہے قادیانی ایک نئی نبوت لے کر اٹھے ہیں جو لازمن ان تمام لوگوں کو ایک امت بناتی ہے جو اس نبوت پر ایمان لے آئیں اور ان تمام لوگوں کو کافر بنا دیتی ہے جو اس پر ایمان نہ لائیں اسی بنا پر قادیانی تمام مسلمانوں کی تکفیر پر متفق ہے اور تمام مسلمان ان کی تکفیر پر متفق ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا بنیادی اختلاف ہے جس کو مسلمانوں کے باہمی فروئی اختلافات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا مسلمانوں میں دوسرے فرقے بلا شبہ مسلمانوں میں قادیانیوں کے علاوہ بعض اور گروہ بھی ایسے موجود ہیں جو اسلام کی بنیادی حقیقتوں میں مسلمانوں سے اختلاف رکھتے ہیں اور مذہبی معاشرتی تعلقات منقطع کر کے اپنی جداگانہ تنظیم کر چکے ہیں لیکن چند وجوہ ایسے ہیں جن کی بنا پر ان کا معاملہ قادیانیوں سے بالکل مختلف ہے وہ مسلمانوں سے کٹ کر بس الگ تلگ ہو بیٹھے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے چند چھوٹی چھوٹی چٹانیں ہوں جو سرحد پر پڑی ہوئی ہوں اس لیے ان کے وجود پر صبر کیا جا سکتا ہے لیکن قادیانی مسلمانوں کے اندر مسلمان بن کر گھستے ہیں اسلام کے نام سے اپنے مسلک کی اشاعت کرتے ہیں مناظرہ بازی اور جارحانہ تبلیغ کرتے پھرتے ہیں اور مسلم معاشرے کے اجزاء کو توڑ توڑ کر اپنے جداگانہ معاشرے میں شامل کرنے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں ان کی بدولت مسلم معاشرے میں اختلاف و انتشار کا ایک مستقل فتنہ برپا ہے جس کی وجہ سے ان کے معاملات میں ہمارے لیے وہ صبر ممکن نہیں جو دوسرے گروہوں کے معاملات میں کیا جا سکتا ہے ان گروہوں کا مسئلہ ہمارے لیے صرف ایک دینیاتی مسئلہ ہے کہ آیا اپنے مخصوص عقائد کی بنا پر وہ اسلام کے پیرو سمجھے جا سکتے ہیں یا نہیں اگر بالفرض وہ اسلام کے پیرو نہ بھی مانے جائیں تو جس جمود کی حالت میں وہ ہے اس کی وجہ سے ان کا مسلمانوں میں شامل رہنا ہمارے لیے نہ خطرہ ایمان ہے اور نہ کوئی معاشرتی معاشی یا سیاسی مسئلہ ہی پیدا کرتا ہے لیکن مسلمانوں میں قادیانی مسلک کی مسلسل تبلیغ ایک طرف لاکھوں ناواقف دین مسلمانوں کے لیے ایمان کا خطرہ بنی ہوئی ہے اور دوسری طرف جس خاندان میں بھی اس کی تبلیغ کارگر ہو جاتی ہے وہاں فوراً ایک معاشرتی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہیں شوہر اور بیوی میں جدائی پڑ رہی ہے کہیں باپ اور بیٹے ایک دوسرے سے کٹ رہے ہیں اور کہیں بھائی اور بھائی کے درمیان شادی و غم کی شرکت تک کے تعلقات منقطع ہو رہے ہیں اس پر مزید یہ ہے کہ قادیانوں کی جتھا بندی سرکاری دفتروں میں تجارت میں صنعت میں زراعت میں غرض زندگی کے ہر میدان میں مسلمانوں کے خلاف نبرت آسما ہے جس سے معاشرتی مسئلے کے علاوہ اور دوسرے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں قادیانیوں کے سیاسی عزائم پھر دوسرے گروہوں کے کوئی ایسے سیاسی رجحانات نہیں ہے جو ہمارے لیے کسی حیثیت سے خطرہ ہو اور ہمیں مجبور کرتے ہوں کہ ہم فوراً ان کے مسئلے کو حل کرنے کی فکر کریں لیکن قادیانیوں کے اندر بعض ایسے خطرناک سیاسی رجحانات پائے جاتے ہیں جن سے کسی طرح آنکھیں بند نہیں کی جا سکیں ان کو ابتدا سے یہ احساس رہا ہے کہ ایک نئی نبوت کا دعویٰ لے کر جو شخص یا جو گرہ اٹھے اس کا کسی آزاد و باختیار مسلمان سوسائٹی کے اندر پنپنا مشکل ہے وہ مسلم قوم کے مزاج سے واقف ہے کہ وہ تباہ ایسے داموں سے متنفر ہے جو ماننے اور نہ ماننے والوں کے درمیان کفر و اسلام کی تفریح کر کے نظام دین کو اور اسلامی معاشرے کے نظام کو درہم برہم کرتے ہیں وہ مسلمانوں کی تاریخ سے واقف ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے دور سے لے کر آج تک اس طرح کے مدعیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا رہا ہے انہیں خوب معلوم ہے کہ جہاں حکومت مسلمانوں کے اپنے ہاتھ میں ہو وہاں نئی نئی نبوتوں کے چراغ نہ کبھی جلنے دیے گئے ہیں اور نہ آئندہ کبھی امید کی جا سکتی ہے کہ جلنے دیے جائیں گے وہ اچھی طرح جانتے ہیں صرف ایک غیر مسلم حکومت ہی میں آدمی کو یہ آزادی مل سکتی ہے کہ حکومت کو اپنی وفاداری اور خدمت گزاری کا پورا اطمینان دلانے کے بعد مذہب کے دائرے میں جو دعویٰ چاہے کرے اور مسلمانوں کی دین ایمان اور معاشرے میں جیسے جیسے فتنے چاہے اٹھاتا رہے اس لیے وہ ہمیشہ اسلام کی حکومت پر کفر کی حکومت کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کی شکارگاہ مسلمان قوم ہی ہے کیونکہ وہ اسلام کے نام پر اپیل کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کے اسلحے سے کام لیتے ہیں لیکن ان کا مفاد یہ مطالبہ کرتا ہے کہ مسلمان قوم ایک کافر اقتدار کے پنجے میں بے بس ہو کر ان کی شکار گاہ بنی رہے اور یہ اس کافر اقتدار کے پکے وفادار بن کر اس کا شکار کرتے رہے ایک آزاد خود مختار مسلمان قوم ان کے لیے بڑی زمین ہے جسے وہ دل سے پسند نہیں کرتے اور نہیں کر سکتے اس کے ثبوت میں مرزا غلام احمد اور ان کی جماعت کے بکثرت بیانات میں سے صرف چند نقل کر دینا کافی ہے بلکہ اس گورنمنٹ کے ہم پر اس قدر احسان ہے کہ اگر ہم یہاں سے نکل جائیں تو نہ ہمارا مکہ میں گزارا ہو سکتا ہے اور نہ قسطنطنیہ میں تو پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے برخلاف کوئی خیال اپنے دل میں رکھیں بحوالہ ملفوظات احمدیہ جلد اول صفا ایک سو چھیالیس میں اپنے کام کو نہ مکہ میں اچھی طرح چلا سکتا ہوں نہ مدینہ میں نہ روم میں نہ شام میں نہ ایران میں نہ کابل میں مگر اس گورنمنٹ میں اس کے اقبال کے لیے دعا کرتا ہوں بحوالہ تبلیغ رسالت مرزا غلام احمد جل ششم صفا ننانوے یہ تو سوچو کہ اگر تم اس گورنمنٹ کے سائے سے باہر نکل جاؤ تو پھر تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے ایسی سلطنت کا بھلا نام تو لو جو تمہیں اپنی پناہ میں لے لے گی ہر ایک اسلامی سلطنت تمہیں قتل کرنے کے لیے دانت پیس رہی ہے کیونکہ ان کی نگاہ میں تم کافر اور مرتد ٹھہر چکے ہو سو اس نعمت خدا داد کی قدر کرو اور تم یقیناً سمجھ لو کہ خدا تعالی نے سلطنت انگریزی تمہاری بھلائی کے لیے ہی اس ملک میں قائم کی ہے اور اگر اس سلطنت پر کوئی آفت آئے تو وہ آفت تمہیں بھی نابود کر دے گی ذرا کسی اور سلطنت کے زیر سایہ رہ کر دیکھ لو تم سے کیا سلوک کیا جاتا ہے سنو انگریزی سلطنت تمہارے لیے ایک رحمت ہے تمہارے لیے ایک برکت ہے اور خدا کی طرف سے تمہاری وہ سفر ہے پس تم دل و جان سے اس سفر کی قدر کرو اور ہمارے مخالف جو مسلمان ہیں ہزارہ درجہ ان سے انگریز بہتر ہیں کیونکہ وہ ہمیں واجب القتل نہیں سمجھتے وہ تمہیں بے عزت نہیں کرنا چاہتے بحوالہ اپنی جماعت کے لیے ضروری نصیحت از مرزا غلام احمد مندرجہ تبلیغ رسالت جل تہم ایک سو تیس ایرانی گورنمنٹ نے جو سلوک مرزا علی محمد باب بانی فرقہ بابیا اور اس کے بے مریدوں کے ساتھ محض مذہبی اختلاف کی وجہ سے کیا اور جو ستم اس فرقے پر توڑے گئے وہ ان دانش مند لوگوں پر مخفی نہیں ہیں جو قوموں کی تاریخ پڑھنے کے عادی ہیں اور پھر سلطنت ٹرکی نے جو ایک یورپ کی سلطنت کہلاتی ہے جو برتاؤ باہ اللہ بانی فرقہ بابیا بہیا اور اس کے جلاوطن شدہ پیروں سے اٹھارہ سو تریسٹھ سے لے کر انیس سو بارہ تک پہلے قسطنطنیہ پھر ایڈریا نوپل اور باد ازاں مکہ کے جیل خانے میں کیا وہ بھی دنیا کے اہم واقعات پر اطلاع رکھنے والوں سے پوشیدہ نہیں دنیا میں تین ہی بڑی سلطنتیں کہلاتی ہیں اور تینوں نے جو تنگ دلی اور تعصب کا نمونہ اس شائستگی کے زمانے میں دکھایا وہ احمدی قوم کو یہ یقین دلائے بغیر نہیں رہ سکتا کہ احمدیوں کی آزادی تاج برطانیہ کے ساتھ وابستہ ہے لہذا تمام سچے احمدی جو حفظہ غلام احمد قادیانی کو معمور من اللہ اور ایک مقدس انسان تصور کرتے ہیں بدون کسی خوشامد اور چاپلوسی کے دل سے یقین کرتے ہیں کہ برٹش گورنمنٹ ان کے لیے فضل عزدی اور سائے رحمت ہے اور اس کی ہستی کو وہ اپنی ہستی خیال کرتے ہیں بحوالہ الفل تیرہ ستمبر انیس سو چودہ یہ عبارات اپنی زبان سے خود کہہ رہی ہیں کہ کفار کی غلامی جو مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے مدیان نبوت اور ان کے پیریوں کے لیے وہی عین رحمت اور فضل عزدی ہے کیونکہ اسی کے زیر سایہ ان لوگوں کو اسلام میں نئی نئی نبوتوں کے فتنے اٹھانے اور مسلم معاشرے کی قطع و بریب کی آزادی حاصل ہو سکتی ہے اور اس کے برعکس مسلمانوں کی اپنی آزاد حکومت جو مسلمانوں کے لیے ایک رحمت ہے ان لوگوں کے لیے وہی ایک آفت ہے کیونکہ با اختیار مسلمان بہرحال اپنے ہی دین کی تقریب اور اپنے ہی معاشرے کی قطع و برید کو بخشی برداشت نہیں کر سکتے پاکستان میں قادیانی ریاست بنانے کا منصوبہ اس مستقل رجحان کے علاوہ اب ایک نیا رجحان قادیانی گروہ میں یہ ابھر رہا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر ایک قادیانی ریاست کی بنیاد ڈالنا چاہتے ہیں قیام پاکستان کو ابھی پورا ایک سال بھی نہ گزرنے پایا تھا کہ تیئیس جولائی انیس سو اڑتالیس کو قادیانی خلیفہ نے کوئٹہ میں ایک خطبہ دیا جو تیرہ اگست کے الفضل میں یوں شائع ہوا برٹش بلوچستان ہے کی کل آبادی پانچ یا چھ لاکھ ہے یہ آبادی اگرچہ دوسرے صوبوں کی آبادی سے کم ہے مگر باوجہ ایک یونٹ ہونے کے اسے بڑی اہمیت حاصل ہے دنیا میں جیسے افراد کی قیمت ہوتی ہے یونٹ کی بھی قیمت ہوتی ہے مثال کے طور پر امریکہ کی کانسٹیٹیوشن ہے وہاں اسٹیٹ سینٹ کے لیے اپنے ممبر منتخب کرتے ہیں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کسی اسٹیٹ کی آبادی دس کروڑ ہے یا ایک کروڑ سب کی طرف سے برابر ممبر لیے جاتے ہیں غرض پاکی بلوچستان کی آبادی پانچ یا چھ لاکھ ہے اور اگر ریاستی بلوچستان کو ملا لیا جائے تو اس کی آبادی گیارہ لاکھ ہے لیکن چونکہ یہ ایک یونٹ ہے اس لیے اسے بہت بڑی اہمیت حاصل ہے زیادہ آبادی کو تو احمدی بنانا مشکل ہے لیکن تھوڑے آدمیوں کو احمدی بنانا کوئی مشکل نہیں پس جماعت اس طرف اگر پوری توجہ دے تو اس صوبے کو بہت جلدی احمدی صوبہ بنایا جا سکتا ہے یاد رکھو تبلیغ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک ہماری بیس مضبوط نہ ہو پہلے بیس مضبوط ہو تو پھر تبلیغ پھیلتی ہے بس پہلے اپنی بیس مضبوط کر لو کسی نہ کسی جگہ اپنی بیس بنا لو کسی ملک میں ہی بنا لو اگر ہم سارے صوبے کو احمدی بنا لیں تو کم از کم ایک صوبہ تو ایسا ہو جائے گا جس کو ہم اپنا صوبہ کہہ سکیں گے اور یہ بڑی آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ تقریر کسی تشریح کی محتاج نہیں ہے سوال یہ ہے کہ دوسرے گروہ جن کی موجودگی کا حوالہ دے کر قادیانیوں کو برداشت کرنے کا ہمیں مشورہ دیا جاتا ہے کیا ان میں سے بھی کوئی ایسا ہے جو اپنے مذہب کے لیے غیر مسلم اقتدار کو مفید سمجھتا ہو اور مسلم اقتدار قائم ہوتے ہی ریاست کے اندر اپنی ایک ریاست بنانے کی فکر میں لگ گیا ہو اگر نہیں ہے تو پھر ان کی مثال قادیانیوں پر کیوں چسپاں کی جاتی ہے اکثریت کا مطالبہ علیحدگی اب تیسرے سوال کو لیجیے یعنی یہ کہ علیحدگی کا مطالبہ تو اقلیت کیا کرتی ہے یہاں یہ کیسی الٹی بات ہو رہی ہے کہ اکثریت اس کا مطالبہ لے کر اٹھی ہے یہ سوال جو لوگ چھیڑتے ہیں کیا براہ کرم ان میں سے کوئی صاحب کسی سیاسی انجیل کی کوئی ایسی آیت پیش کر سکتے ہیں جس میں یہ قانون کلی بیان کیا گیا ہو کہ علیحدگی کا مطالبہ صرف اقلیت ہی کے لیے جائز ہے اکثریت ایسے کسی مطالبے کو پیش کرنے کی حقدار نہیں ہے ہمیں بتایا جائے کہ یہ اصول کہاں لکھا ہے اور کس نے اسے مقرر کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ مطالبات ہمیشہ ضرورت کی بنا پر پیدا ہوتے ہیں اور وہی ان کو پیش کرتا ہے جسے ان کی ضرورت ہوتی ہے دیکھنا یہ چاہیے کہ ایک مطالبہ جس ضرورت کی بنا پر پیش کیا جا رہا ہے وہ بجائے خود معقول ہے یا نہیں یہاں اختلاط کا نقصان اکثریت کو پہنچ رہا ہے نہ کہ اقلیت کو اس لیے اکثریت یہ مطالبہ کرنے پر مجبور ہوتی ہے کہ اس اقلیت کو آئینی طور پر الگ کر دیا جائے جو ایک طرف عملاً الگ ہو کر علیحدگی کا پورا فائدہ اٹھا رہی ہے اور دوسری طرف اکثریت کا جز بن کر اختلاط کے فوائد بھی سمیٹتی چلی جاتی ہے ایک طرف وہ مسلمانوں سے مذہبی و معاشرتی تعلقات منقطع کر کے اپنی الگ جتھا بندی کرتی ہے اور منظم طریقے سے ان کے خلاف ہر میدان میں کشمکش کرتی ہے دوسری طرف مسلمانوں میں مسلمان بن کر گھستی ہے اپنی تبلیغ سے اپنی تعداد بڑھاتی ہے مسلم معاشرے میں تفریق کا فتنہ برپا کرتی ہے اور سرکاری ملازمتوں میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے متناسب حصے کی بنسبت بدرجہ زیادہ حصہ حاصل کر لیتی ہے اس صورتحال کا سرسر نقصان اکثریت کو پہنچ رہا ہے اور بالکل ناجائز فائدہ اقلیت حاصل کر رہی ہے پھر آخر کون سی معقول وجہ ہے کہ ایسے حالات میں اگر اقلیت علیحدگی کا مطالبہ نہیں کرتی تو اسے زبردستی اکثریت کے سینے پر مونگ دلنے کے لیے بٹھائی رکھا جائے اور اکثریت کے مطالبہ علیحدگی کو رد کر دیا جائے علیحدگی کے اسباب اکثریت نے نہیں بلکہ خود اقلیت نے پیدا کیے عملا اپنا الگ معاشرہ اس نے خود بنایا اکثریت سے مذہبی و معاشرتی روابط اس نے خود توڑے اس روش کا فطری تقاضا یہ تھا کہ وہ خود اس علیحدگی کو تسلیم کر لیتی جو اس نے فی الواقع اختیار کی ہے اسے اگر تسلیم کرنے سے وہ گریز کرتی ہے تو یہ اس سے پوچھئے کہ کیوں گریز کرتی ہے اور خدا نے آپ کو دیکھنے والی آنکھیں دی ہیں تو خود دیکھیے کہ آخر اپنے ہی عمل کے لازمی نتائج قبول کرنے سے اسے کیوں گریز ہے اس کی نیت اگر دغا اور فریب سے کام چلانے کی ہے تو آپ کی عقل کہاں چلی گئی ہے کہ آپ خود اپنی قوم کو اس کی دغا بازی کا شکار بنانے پر تلے ہوئے ہیں قادیانیوں کی تبلیغ کی حقیقت آخری جواب طلبات یہ رہ جاتی ہے کہ قادیانی حضرات اسلام کی مدافعت اور تبلیغ کرتے ہیں اس لیے ان سے ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے یہ درحقیقت ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جس میں بالعموم ہمارے نئے تعلیم یافتہ لوگ بری طرح مبتلا ہیں اس لیے ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ذرا آنکھیں کھول کر مرزا قادیانی کی حسب ذیل عبارتوں کو ملاحظہ فرمائیں یہ عبارتیں اس مذہب کے بانی کی نیت اور مقاصد کو خود ہی بڑی خوبی کے ساتھ بیان کر رہی ہیں بہوالا دریاق القلوب مطبوع متبہ ضیاء الاسلام قادیان اٹھائیس اکتوبر انیس سو دو زمینہ نمبر تین بانوان حضور گورنمنٹ عالیہ میں ایک اجنانہ درخواست مرزا غلام احمد لکھتے ہیں بیس برس کی مدت سے میں اپنے دلی جوش سے ایسی کتابیں زبان فارسی اور عربی اور اردو اور انگریزی میں شائع کر رہا ہوں جن میں بار بار یہ لکھا گیا ہے کہ مسلمانوں کا فرض ہے جس کے ترک سے وہ خدا تعالیٰ کے گناہ گار ہوں گے کہ اس گورنمنٹ کے سچے خیر خواہ اور دلی جانصار ہو جائیں اور جہاد اور خونی مہدی کے انتظار وغیرہ بےحودہ خیالات سے جو قرآن شریف سے ہرگز ثابت نہیں ہو سکتے دست بردار ہو جائیں اور اگر وہ اس غلطی کو چھوڑنا نہیں چاہتے تو کم سے کم یہ ان کا فرض ہے اس گورنمنٹ محسنہ کی نا شکر گزار نہ بنے اور نمک حرامی سے خدا کے گناہ گار نہ ٹھہرے بہوالا صفحہ تین سو سات آگے چل کر پھر اسی آجزانہ درخواست میں لکھتے ہیں اب میں اپنی گورنمنٹ محسنہ کی خدمت میں جرات سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ بس سالہ میری خدمت ہے جس کی نظیر برٹش انڈیا میں ایک بھی اسلامی خاندان پیش نہیں کر سکتا یہ بھی ظاہر ہے کہ اس قدر لمبے زمانے تک جو بیس برس کا زمانہ ہے ایک مسلسل طور پر تعلیم مذکورہ بالا پر زور دیتے جانا کسی منافق اور خود غرض کا کام نہیں ہے بلکہ ایسے شخص کا کام ہے جس کے دل میں اس گورنمنٹ کی سچی خیر خواہی ہے ہاں میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نیک نیتی سے دوسرے مذاہب کے لوگوں سے مباحث بھی کیا کرتا ہوں اور ایسا ہی پادریوں کے مقابل پر بھی مباحثات کی کتابیں شائع کرتا رہتا ہوں اور میں اس بات کا بھی اقراری ہوں جب جبکہ بعض پادریوں اور عیسائی مشنریوں کی نہایت سخت تحریریں حد اعتدال سے بڑھ گئیں اور بالخصوص پرچہ نور افشا میں جو ایک عیسائی اخبار لدھیانہ سے نکلتا ہے نہایت گندی تحریریں شائع ہوئیں اور ان مولفین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نعوذ باللہ ایسے الفاظ استعمال کیے کہ یہ شخص ڈاکو تھا چور تھا زنا کار تھا اور سدھا پرچوں میں یہ شائع کیا کہ یہ شخص اپنی لڑکی پر بدنیتی سے عاشق تھا اور بین ہما جھوٹا تھا اور لوٹ مار اور خون کرنا اس کا کام تھا تو مجھے ایسی کتابوں اور اخباروں کے پڑھنے سے یہ اندیشہ دل میں پیدا ہوا کہ مبادہ مسلمانوں کے دلوں پر جو ایک جوش رکھنے والی قوم ہے ان کلمات کا کوئی سخت اشتعال دلانے والا اثر پیدا ہو تب میں نے ان جوشوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنی صحیح اور پاک نیت سے یہی مناسب سمجھا کہ اس عام جوش کو دبانے کے لیے حکمت عملی یہی ہے کہ ان تحریرات کا کسی قدر سختی سے جواب دیا جائے تاکہ سری الخذ انسانوں کے جوش شروع ہو جائیں اور ملک میں کوئی بد امنی پیدا نہ ہو تب میں نے بمقابل ایسی کتابوں کے جن میں کمال سختی سے بد زبانی کی گئی تھی چند ایسی کتابیں لکھی جن میں بالمقابل سختی تھی کیونکہ میرے نے قطعی طور پر مجھے فتویٰ دیا کہ اسلام میں جو بہت سے وحشیانہ جوش رکھنے والے آدمی موجود ہیں ان کے غیر غضب کی آگ بجھانے کے لیے یہ طریق کافی ہوگا بہوالا صفحہ تین سو آٹھ تین سو نو پھر چند سطور کے بعد لکھتے ہیں سو مجھ سے پادریوں کے مقابل پر جو کچھ وقوع میں آیا یہی ہے کہ حکمت عملی سے بعض وحشی مسلمانوں کو خشک کیا گیا اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میں تمام مسلمانوں میں سے اول درجے کا خیر خواہ گورنمنٹ انگریزی کا ہوں کیونکہ مجھے تین باتوں نے خیر خواہی میں اول درجے پر بنا دیا ہے اول والد مرحوم کے اثر نے دوم اس گورنمنٹ عالیہ کے احسانوں نے تیسرے خدا تعالی کے الہام میں بحالہ صفحہ تین سو نو تین سو دس انگریزی حکومت کی وفاداری شہادت القرآن مطبوعہ پنجاب پریس سیال کوٹ تبا ششم کے ساتھ ایک زمیمہ ہے جس کا عنوان ہے گورنمنٹ کے توجہ کے لائق اس میں مرزا لکھتے ہیں سو میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے دو حصے ہیں ایک یہ کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کریں دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سائے میں ہمیں پناہ دی ہو سو وہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے صفحہ تین تبلیغ رسالت جلد ہفتم مطبوعہ فاروق پریس قادیان اگست بائیس میں مرزا کی ایک درخواست بحضور نواب لیفٹیننٹ گورنر بہادر دام درج ہے جس میں وہ پہلے اپنے خاندان کی وفاداریوں کا ذکر کرتے ہوئے وہ چٹھیاں نقل کرتے ہیں جو ان کے والد مرزا غلام مرتضی خان کو commissioner Lahore financial commissioner Punjab اور دوسرے انگریز افسروں نے ان کی وفادارانہ خدمات کے اعتراف میں عطا کی تھی نیز ان خدمات کو گنایا ہے جو ان کے خاندان کے دوسرے بزرگوں نے انجام دی پھر لکھتے ہیں میں ابتدائی عمر سے اس وقت تک جو قریباً ساٹھ برس کی عمر تک پہنچا ہوں اپنی زبان اور قلم سے اس اہم کام میں مشغول ہوں تاکہ مسلمانوں کے دلوں کو گورنمنٹ انگلیشیا کی سچی محبت اور خیر خواہی اور ہمدردی کی طرف پھیروں اور ان کے بعض کم فہموں کے دلوں سے غلط خیال جہاد وغیرہ کے دور کروں جو ان کو دلی صفائی اور مخلصانہ تعلقات سے روکتے ہیں بحوالہ صفدس آگے چل کر لکھتے ہیں اور میں نے نہ صرف اسی قدر کام کیا کہ برٹش انڈیا کے مسلمانوں کو گورنمنٹ انگلشیا کی سچی اطاعت کی طرف چکایا بلکہ بہت سی کتابیں عربی اور فارسی اور اردو میں تعلیف کر کے ممالک اسلامیہ کے لوگوں کو بھی مطلع کیا کہ ہم لوگ کیوں کر امن اور آرام اور آزادی سے گورنمنٹ انگلشیا کے سائے عاطفت میں زندگی بسر کر رہے ہیں صف صفدس پھر وہ اپنی کتابوں کی ایک لمبی فہرست دیتے ہیں جس سے ان کی وفادارانہ خدمات کا ثبوت ملتا ہے پھر لکھتے ہیں گورنمنٹ تحقیق کرے کہ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہزاروں مسلمانوں نے جو مجھے کافر قرار دیا اور مجھے اور میری جماعت کو جو ایک گروہ کثیر پنجاب اور ہندوستان میں موجود ہے ہر ایک طور کی بدگوئی اور بد اندیشی سے ایزا دینا اپنا فرض سمجھا اس تکفیر اور ایزا کا ایک مخفی سبب یہ ہے کہ ان نادان مسلمانوں کے پوشیدہ خیالات کے برخلاف دل و جان سے گورنمنٹ انگلیشیا کی شکر گزاری کے لیے ہزار خا اشتہارات شائع کیے گئے اور ایسی کتابیں بلاد عرب و شام وغیرہ تک پہنچائی گئیں یہ باتیں بے ثبوت نہیں اگر گورنمنٹ توجہ فرما دے تو نہایت بدی ہی ثبوت میرے پاس ہے میں زور سے کہتا ہوں اور میں دعوے سے گورنمنٹ کی خدمت میں اعلان دیتا ہوں کہ با اعتبار مذہبی اصول کے مسلمانوں کے تمام فرقوں میں سے گورنمنٹ کا اول درجے کا وفادار اور جانصار یہی نیا فرقہ ہے جس کے اصولوں میں سے کوئی اصول گورنمنٹ کے لیے خطرناک نہیں بحوالہ صفحہ تیرہ آگے چل کر پھر لکھتے ہیں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے میرے مرید بڑھیں گے ویسے ویسے مسئلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جائیں گے کیونکہ مجھے مسیح اور مہدی مان لینا ہی مسئلہ جہاد کا انکار ہے بہاوالا صفا سترہ محرکات تبلیغ تھوڑی دیر کے لیے اس سوال کو نظر انداز کر دیجیے کہ یہ زبان اور یہ تحریر کسی نبی کی ہو بھی سکتی ہے یا نہیں ہم یہاں جس پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس مذہب کی تبلیغ و تلقین اور مدافعت اسلام کی وہ مقاصد اور محرکات ہیں جو بانی مذہب نے خود بیان کیے ہیں کیا اس کے بعد بھی یہ نام نہاد خدمت دین کسی قدر کی مستحق رہ جاتی ہے اس پر بھی اگر کوئی شخص اس خدمت دین کی حقیقت کو نہ سمجھ سکے تو ہم اس سے گزارش کریں گے کہ ذرا قادیانیوں کے اپنے ان اعترافات کو آنکھیں کھول کر پڑے عرصہ دراز کے بعد اتفاقاً لائبریری میں ایک کتاب ملی جو چھپ کر نایاب بھی ہو گئی تھی اس کتاب کو مصنف ہے ایک اطالوی انجینئر جو افغانستان میں ذمہ دار عہدے پر فائز تھا وہ لکھتا ہے کہ صاحبزادہ عبداللطیف صاحب قادیانی کو اس لیے شہید کیا گیا کہ وہ جہاد کے خلاف تعلیم دیتے تھے اور حکومت افغانستان کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ اس سے افغانوں کا جذبہ حریت کمزور ہو جائے گا اور ان پر انگریزوں کا اقتدار چھا جائے گا ایسے معتبر راوی کی روایت سے یہ امر پائے ثبوت تک پہنچ جاتا ہے کہ اگر صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید خاموشی سے بیٹھے رہتے اور جہاد کے خلاف کوئی لفظ بھی نہ کہتے تو حکومت افغانستان کو انہیں شہید کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی بہوالا مرزا بشیر الدین محمود احمد کا خطبہ جمعہ مندرجہ الفضل مورخہ 6 اگست 1935 افغانستان گورنمنٹ کے وزیر داخلہ نے مندرجہ ذیل اعلان شائع کیا ہے کابل کے دو اشخاص ملا عبد الحلیم چہار آسیانی و ملا نور علی دکاندار قادیانی عقائد کی گرویدہ ہو چکے تھے اور لوگوں کو اس عقیدے کی تلقین کر کے انہیں اصلاح کی راہ سے بھٹکا رہے تھے ان کے خلاف مدت سے ایک اور دعویٰ دائر ہو چکا تھا اور مملکت افغانیہ کے مصالح کے خلاف غیر ملکی لوگوں کے سازشی خطوط ان کے قبضے سے پائے گئے جن سے پایا جاتا ہے کہ وہ افغانستان کے دشمنوں کے ہاتھ بک چکے تھے بحوالہ اخبار الفضل امان افغان مورخہ تین مارچ انیس سو پینتیس روسیہ یعنی روس میں اگرچہ تبلیغ احمدیت کے لیے گیا تھا لیکن کیونکہ سلسلہ احمدیہ اور برٹش حکومت کے باہمی مفاد ایک دوسرے سے وابستہ ہے اس لیے جہاں میں اپنے سلسلے کی تبلیغ کرتا تھا وہاں لازماً مجھے گورنمنٹ انگریزی کی خدمت گزاری بھی کرنی پڑتی تھی بحوالہ بیان محمد امین صاحب قادیانی مبلغ مندرجہ اخبار الفضل مورخہ اٹھائیس ستمبر انیس سو بائیس دنیا ہمیں انگریزوں کا ایجنٹ سمجھتی ہے چنانچہ جب جرمنی میں احمدیہ عمارت کے افتتاح کی تقریب میں ایک جرمن وزیر نے شمولیت کی تو حکومت نے اس سے جواب طلب کیا کہ کیوں تم ایسی جماعت کی کسی تقریب میں شامل ہوئے جو انگریزوں کی ایجنٹ ہے بحوالہ خلیفہ قادیان کا خطبہ جمعہ مندرجہ اخبار الفضل مورخا یکم نومبر انیس سو چونتیس ہمیں امید ہے کہ برٹش حکومت کی توسیع کے ساتھ ہمارے لیے اشاعت اسلام کا میدان بھی وسیع ہو جائے گا اور غیر مسلم کو مسلم بنانے کے ساتھ ہم مسلمان کو پھر مسلمان کریں گے بہوالا لارڈ ہارڈنگ کی سیاحت عراق پر اظہار خیال مدرجہ الفضل مورخہ گیارہ فروری انیس سو دس فی الواقع گورنمنٹ برطانیہ ایک ڈھال ہے جس کے نیچے احمدی جماعت آگے ہی آگے بڑھتی جاتی ہے اس ڈھال کو ذرا ایک طرف کر دو اور دیکھو کہ زہریلے تیروں کی کیسی خطرناک بارش تمہارے سروں پر ہوتی ہے بس کیوں ہم اس گورنمنٹ کے شکر گزار نہ ہوں ہمارے فوائد اس گورنمنٹ سے متحد ہو گئے ہیں اور اس گورنمنٹ کی تباہی ہماری تباہی اور اس گورنمنٹ کی ترقی ہماری ترقی جہاں جہاں اس گورنمنٹ کی حکومت پھیلتی جاتی ہے ہمارے لیے تبلیغ کا ایک میدان نکل آتا ہے حوالہ الفضل انیس اکتوبر انیس سو پندرہ سلسلہ احمدیہ کا گورنمنٹ برطانیہ سے جو تعلق ہے وہ باقی تمام جماعتوں سے نرالا ہے ہمارے حالات ہی اس قسم کے ہیں کہ گورنمنٹ اور ہمارے فوائد ایک ہو گئے ہیں گورنمنٹ برطانیہ کی ترقی کے ساتھ ہمیں بھی آگے قدم بڑھانے کا موقع ملتا ہے اور اس کو خدا نخواستہ اگر کوئی نقصان پہنچے تو اس صدمے سے ہم بھی محفوظ نہیں رہ سکتے بحوالہ خلیفہ قادیان کا اعلان مندرجہ اخبار الفضل ستائیس جولائی انیس سو اٹھارہ قادیانیت کی بنیادی خد و خال اب قادیانی جماعت کی پوری تصویر آپ کے سامنے ہے اس کے بنیادی خد و خال یہ ہیں نمبر ایک پچاس برس سے زیادہ مدت ہوئی جبکہ انگریزی دور حکومت میں مسلمان غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے پنجاب میں ایک شخص نبوت کا دعویٰ لے کر اٹھا جس قوم کو اللہ کی توحید اور سالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار نے ایک قوم ایک ملت اور ایک معاشرہ بنایا تھا اس کے اندر اس شخص نے یہ اعلان کیا کہ مسلمان ہونے کے لیے توحید و رسالت محمدی پر ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ میری نبوت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اور جو اس پر ایمان نہ لائے وہ توحید و رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کے باوجود کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے نمبر دو اس بنیاد پر اس نے مسلم معاشرے میں کفر و ایمان کی نئی تفریح پیدا کی اور جو لوگ اس پر ایمان لائے ان کو مسلمانوں سے الگ ایک امت اور ایک معاشرے کی شکل میں منظم کرنا شروع کر دیا اس نئی امت اور مسلمانوں کے درمیان اعتقاد اور عمل ویسی ہی جدائی پڑ گئی جیسے ہندوؤں اور عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان تھی وہ مسلمانوں کے ساتھ نہ عقیدے میں شریک رہی نہ عبادت میں نہ رشتے ناطے میں اور نہ شادی و غم میں نمبر تین بانی مذہب کو اول روز سے یہ احساس تھا کہ مسلم معاشرہ اپنی اس قطع و برید کو بخوشی برداشت نہیں کرے گا اور نہیں کر سکتا اس لیے اس نے اور اس کے جانشینوں نے نہ صرف ایک پالیسی کے طور پر انگریزی حکومت کی پختہ وفاداری و خدمت گزاری کا رویہ اختیار کیا بلکہ عین اپنے موقف کے فطری تقاضے سے ہی انہوں نے یہ سمجھا کہ ان کا مفاد لازمن غلبہ کفر کے ساتھ وابستہ ہے یہی وجہ ہے کہ وہ ہندوستان ہی میں نہیں تمام دنیا میں اس بات کے خواہش مند رہے اور عمل اس کے لیے کوشاں رہے کہ آزاد مسلمان قومیں بھی انگریزوں کے غلام ہو جائیں تاکہ ان میں اس نئے مذہب کے اشاعت کے لیے راہ ہموار ہو سکے نمبر چار اس طرح بیرونی اقتدار سے کٹ جوڑ کر کے اس جماعت نے مسلمانوں کی ان تمام کوششوں کو ناکام بنا دیا جو گزشتہ نصف صدی میں اسے مسلمانوں سے خارج کرنے کے لیے کی گئی اور انگریزی حکومت اس بات پر مصر رہی کہ یہ گروہ مسلمانوں سے الگ بلکہ ہر چیز میں ان کا مخالف ہونے کے باوجود انہی میں شامل رہے گا اس تدبیر سے مسلمانوں کو دوہرا نقصان اور قادیانی جماعت کو دوہرا فائدہ پہنچایا گیا الف عام مسلمانوں کو علماء کی تمام کوششوں کے باوجود یہ باور کرایا جاتا رہا کہ قادیانیت اسلام ہی کا ایک فرقہ اور قادیانی گروہ مسلم معاشرے ہی کا ایک حصہ ہے اس طرح قادیانیت کے لیے مسلمانوں میں پھیلنا زیادہ آسان ہو گیا کیونکہ اس صورت میں ایک مسلمان کو قادیانیت اختیار کرتے ہوئے یہ اندیشہ لاحق نہیں ہوتا کہ وہ اسلام سے نکل کر کسی دوسرے معاشرے میں جا رہا ہے قادیانیوں کو اس سے یہ فائدہ پہنچا کہ وہ مسلمانوں میں سے برابر آدمی توڑ توڑ کر اپنی تعداد بڑھاتے رہے اور مسلمانوں کو یہ نقصان پہنچا کہ ان کے معاشرے میں ایک بالکل الگ اور ایک مخالف معاشرہ سرطان کی طرح اپنی جڑیں پھیلاتا رہا جس کی بدولت ہزارہ خاندانوں میں تفرقے برپا ہو گئے خصوصیت کے ساتھ پنجاب اس کا سب سے زیادہ شکار ہوا کیونکہ یہ بلا اسی صوبے سے اٹھی تھی اور یہ وجہ ہے کہ آج پنجاب ہی کے مسلمان اس کے خلاف سب سے بڑھ کر مشتعل ہیں بے انگریزی حکومت کی منظور نظر بن کر قادیانی جماعت انگریزی حکومت کی فوج پولیس عدالت اور دوسری ملازمتوں میں اپنے آدمی دھڑا دھڑ بھرتی کراتی چلی گئی اور یہ سب کچھ اس نے مسلمان بن کر ملازمتوں کے اس کوٹے سے حاصل کیا جو مسلمانوں کے لیے مخصوص تھا مسلمانوں کو اطمینان دلایا جاتا رہا کہ یہ ملازمتیں تم کو مل رہی ہیں حالانکہ وہ بڑی کثیر تعداد میں ان قادیانیوں کو دی جا رہی تھی جو مسلمانوں کے مد مقابل بن کر اپنی مخالفانہ جتہ بندی کیے ہوئے تھے ایسا ہی معاملہ ٹھیکوں اور تجارتوں اور زمینوں کے بارے میں بھی کیا گیا نمبر پانچ اب یہ گروہ اپنے اس گہرے احساس کی بنا پر کہ پاکستان کا مسلم معاشرہ آزاد ہونے کے بعد زیادہ دیر تک اسے برداشت نہ کرے گا بہت تیزی کے ساتھ اپنی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے ایک طرف اس کے تمام وہ افراد جو ذمہ دار سرکاری عہدوں پر ہیں حکومت کے ہر شعبے میں اپنے آدمی بھر رہے ہیں اور معاشی وسائل و ذرائع پر بھی قادیانیوں کا زیادہ سے زیادہ قبضہ کرا رہے ہیں تاکہ تھوڑی مدت ہی میں ان کی طاقت اتنی مضبوط ہو جائے کہ پاکستان کے مسلمان آزاد و مختار ہونے کے باوجود ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے دوسری طرف وہ اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ کم از کم بلوچستان پر قبضہ کر کے پاکستان کے اندر اپنی ایک ریاست بنا لے تمام دینی جماعتوں کا متفقہ مطالبہ ان وجوہ سے پاکستان کی تمام دینی جماعتوں نے بال اتفاق مطالبہ کیا ہے کہ اس سرطان کے پھوڑے کو مسلم معاشرے کے جسم سے فوراً کاٹ پھینکا جائے اور سر ظفر اللہ خاں کو وزارت کے منصب سے ہٹا دیا جائے جن کی بدولت ملک کے اندر بھی اور باہر کے مسلم ممالک میں بھی اس سرطان کی جڑیں پھیل رہی ہیں اور قادیانیوں کو پاکستان کے کلیدی مناسب سے ہٹانے اور ملازمتوں میں ان کی آبادی کے تناسب سے ان کا حصہ مقرر کرنے کی جلدی سے جلدی فکر کی جائے مگر حکومت پاکستان کو اس سے انکار ہے پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کو اس سے انکار ہے امت کے ذمہ دار عہدیداروں کو اس سے انکار ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کی تعلیم یافتہ آبادی کا ایک بڑا حصہ بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ یہ محض مسلمانوں کی باہمی فرقہ وارانہ لڑائیوں کا ایک شاخسانہ ہے سوال یہ ہے کہ جس کو بھی اس تجویز سے اختلاف ہے اس کے پاس آخر دلیل کیا ہے ہم نے اپنے دلائل پوری وضاحت کے ساتھ پیش کر دیے ہیں اب اگر کسی کے پاس جواب میں کوئی دلیل ہے تو وہ سامنے لائے ورنہ بلا دلیل ایک بات پر اڑ جانا جس کا الزام کبھی ملا کو دیا جاتا تھا اب اس کے مرتکب وہ لوگ ہوں گے جو ملا نہ ہونے پر فخر کرتے ہیں اور وہ یقین رکھیں کہ رائے عام اور دلیل کی متفقہ طاقت ان کو آخر کار نیچے دکھا کر رہے گی تحقیقاتی عدالت میں مولانا سید ابوالعلیٰ مودودی کے پہلے بیان کے ضروری اقتباسات اصل مسئلہ اور اس کا پس منظر نمبر ایک قادیانیوں اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا آغاز بیسویں صدی کی ابتدا سے ہوا انیسویں صدی کے خاتمے تک اگرچہ مرزا غلام احمد مختلف قسم کے دعوے کرتے رہتے تھے جن کی بنا پر مسلمانوں میں ان کے خلاف عام بے چینی پیدا ہو چکی تھی مگر اس وقت تک انہوں نے کوئی ایک قطعی دعویٰ نہیں کیا تھا انیس سو دو میں انہوں نے نبوت کا سریح اور قطعی دعویٰ کیا جس سے ان کے ماننے والوں اور عام مسلمانوں کے درمیان ایک مستقل نظا شروع ہو گئی اس نظا کی وجہ یہ تھی کہ نبوت اسلام کے بنیادی مسائل میں سے ایک ہے ایک شخص کے دعوی نبوت کے بعد ہر مسلمان کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ اس پر ایمان لانے یا نہ لانے میں سے کسی ایک رویے کا فیصلہ کرے جو لوگ اس پر ایمان لائیں وہ آپ سے آپ ایک الگ امت بن جاتے ہیں اور ان کے نزدیک ایسے سب لوگ کافر ہو جاتے ہیں جنہوں نے اس کو نہ مانا ہو اور اس کے برعکس جو لوگ اس پر ایمان نہ لائیں وہ خود بخود مقدم ذکر گروہ سے الگ ایک امت قرار پاتے ہیں اور وہ ایسے سب لوگوں کو کافر سمجھتے ہیں جو ان کے نزدیک ایک جھوٹے نبی پر ایمان لائے ہوں یہی وجہ ہے کہ دعوی نبوت کے بعد سے مرزا غلام احمد ماننے والے اور نہ ماننے والے ایک دوسرے سے جدا ہوتے چلے گئے اور ان کے بعد ان کے خلفہ نے علانیہ اپنی تقریروں اور تحریروں میں ان تمام لوگوں کو قطعی کافر ٹھہرایا جو ان پر ایمان نہیں لائے اور مسلمانوں کے تمام فرقوں نے جن میں سنی شیعہ اہل حدیث حنفی دیوبندی بریلوی سب شامل ہے بال اتفاق مرزا غلام احمد اور ان سب لوگوں کو کافر قرار دیا جو ان پر ایمان لے آئے نمبر دو اس نظا کو تین چیزیں روز بروز تیز کرتی چلی گئیں ایک اس نئے مذہب کے پیروں کی تبلیغی سرگرمی اور بحث و مناظرے کی دائمی عادت جس کی بنا پر ان میں کا ہر شخص اپنے ماحول میں ہمیشہ ایک کشمکش پیدا کرتا ہے دوسرے ان تبلیغی سرگرمیوں اور بحثوں اور مناظروں کا زیادہ تر مسلمانوں کے خلاف ہونا جس کی وجہ سے بالعموم مسلمان ہی ان کے خلاف مشتعل ہوئے ہیں تیسرے یہ کہ ان کا مسلمانوں کے اندر شامل رہ کر اسلام کے نام سے تبلیغ کرنا جس کی وجہ سے مسلمان یہ سمجھتے ہوئے بآسانی ان کے مذہب میں داخل ہو جاتے ہیں کہ وہ ملت اسلامیہ سے نکل کر کسی اور ملت میں نہیں جا رہے یہ چیز قدرتی طور پر مسلمانوں میں اس سے زیادہ غصہ پیدا کرتی ہے جو عیسائیوں یا کسی دوسرے مذہب والے کی تبلیغ سے کسی مسلمان کے مرتد ہو جانے پر پیدا ہوتا ہے کیونکہ ان کی تبلیغ کسی مسلمان کو اس دھوکے میں مبتلا نہیں کرتی کہ وہ مسلمانوں میں سے نکل کر بھی مسلمانوں میں ہی شامل ہے معاشرتی پہلو نمبر تین آغاز میں یہ نظام صرف ایک مذہبی نظام تھی مگر بہت جلدی اس نے مسلمانوں کے اندر ایک پیچیدہ اور نہایت تلخ معاشرتی مسئلے کی شکل اختیار کر لی اس کی وجہ مرزا غلام احمد اور ان کے خلفا کا یہ فتویٰ تھا کہ احمدیوں اور غیر احمدیوں کے درمیان بس وہی تعلقات رہ سکتے ہیں جو مسلمانوں اور عیسائیوں یا یہودیوں کے درمیان ہوتے ہیں یعنی ایک احمدی کسی غیر احمدی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا اس اس کی کی یا کے بچے نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا اس کی بیٹی لے سکتا ہے مگر اس کو بیٹی دے نہیں سکتا اس فتوا کا رد عمل مسلمانوں کی طرف سے بھی ایسے ہی طرز عمل کی صورت میں رونما ہوا اور اس طرح دونوں گروہوں کے درمیان معاشرتی مقاطع کی حالت پیدا ہو گئی اس مقاطع سے مسلم معاشرے میں جو تفرقہ رونما ہوا وہ بس ایک وقتی تفرقہ ہی نہ تھا جو ایک دفعہ رونما ہو کر رہ گیا ہو بلکہ وہ ایک روز افزوں تفرقہ تھا کیونکہ قادیانیت ایک تبلیغی تحریک تھی اور وہ آئے دن کسی نہ کسی مسلمان کو قادیانی بنا کر ایک نئے خاندان میں تفرقہ برپا کر رہی تھی اپنے اس معاشرتی مقاطع کے رویے کو لے کر وہ جس گھر جس خاندان جس گاؤں جس برادری اور جس بستی میں بھی پہنچی وہاں اس نے پھوٹ ڈال دی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جہاں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو اپنے لیے حرام سمجھنے لگے یا کم از کم اپنے تعلقات کے جائز ہونے میں شک کرنے لگے اور جہاں ایک بھائی کے بچے کی نماز جنازہ دوسرا بھائی نہ پڑھے اور جہاں ایک ہی خاندان یا برادری میں رشتے ناطے کے تعلقات ختم ہو جائیں وہاں معاشرے میں کیسی کچھ تلخیاں پیدا ہو سکتی ہیں یہ تلخیاں قادیانیت کی رفتار اشاعت کے ساتھ پچھلے پچاس سال کے دوران میں برابر بڑھتی چلی گئی ہے اور سب سے زیادہ پنجاب کو ان سے سابقہ پیش آیا ہے کیونکہ یہاں ہزارہ خاندانوں میں اس کا زہر پھیل چکا ہے معاشی پہلو نمبر چار کچھ زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ مسلمانوں اور قادیانیوں کی یہ نظر معاش کے میدان میں بھی پہنچ گئی مسلمانوں کے ساتھ مذہبی اور معاشرتی کشمکش کی وجہ سے اور بڑی حد تک نئے نئے مذہبی جوش کی وجہ سے بھی قادیانیوں کے اندر ابتدائی سے جتھا بندی کا ایک زبردست میلان پایا جاتا تھا انہوں نے منظم ہو کر معیشت کے ہر شعبے میں قادیانیوں کو غیر قادیانیوں پر ترجیح دینے اور ایک دوسرے کی مدد کر کے آگے بڑھانے کا سلسلہ شروع کر دیا اور اس سے ان کے اور مسلمانوں کے تعلقات کی تلخی روز بروز بڑھتی چلی گئی خصوصیت کے ساتھ سرکاری ملازمتوں کے معاملے میں دونوں گروہوں کی کشمکش زیادہ نمایاں رہی ہے اور قادیانی عہدیداروں کی خویش پروری نے اس کو مزید ہوا دی ہے اس نظر سے بھی پنجاب ہی کو سب سے زیادہ سابقہ پیش آیا ہے کیونکہ قادیانیوں کی بڑی تعداد اسی صوبے میں آباد ہے اور بیشتر یہیں کی زراعت تجارت صنعت و حرفت اور ملازمتوں میں ان کے اور مسلمانوں کے درمیان کشمکش برپا رہی ہے اس موقع پر یہ بات نہ بھولنی چاہیے کہ یہ اس نوعیت کی نظر ہے جو اس سے پہلے مسلمانوں اور ہندوؤں کو ایک دوسرے سے پھاڑ کر باہمی عداوت کی آخری حدود تک پہنچا چکی ہے سیاسی پہلو نمبر پانچ جہاں دو گروہوں کے درمیان مذہب معاشرت اور معیشت میں کشمکش ہو وہاں سیاسی کشمکش کا رونما ہونا ایک بالکل قدرتی بات ہے مگر قادیانیوں اور مسلمانوں کے معاملے میں سیاسی کشمکش کے اسباب اس سے کچھ زیادہ گہرے ہیں مرزا غلام احمد اور ان کے پیروں کو ابتدا سے یہ احساس تھا کہ جس نبوت کا دعویٰ وہ لے کر اٹھے ہیں وہ مسلم معاشرے کے اندر کفر اور ایمان کی ایک نئی تفریق پیدا کرتی ہے اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ اپنی ملت میں اس طرح کی ایک تفرقہ انگیز قوت یعنی ڈس انٹیگریٹنگ فورس کو مسلمانوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے لے کر آچاری اور عثمانی فرما رواؤں کے دور تک پچھلی بارہ صدیوں میں کبھی ابھرنے نہیں دیا ہے اس لیے انہوں نے اپنی تحریک کے آغاز ہی سے انگریزی حکومت کی وفاداری کو اپنا جزو ایمان بنایا اور نہ صرف زبان سے بلکہ پورے خلوص کے ساتھ دل سے بھی یہی سمجھا کہ ان کے بقا اور نشو نما اور فلاح و کامیابی کا انحصار سراسر ایک غیر مسلم حکومت کے سایہ عاطفت پر ہے مسلمان غلام ہوں اور غیر مسلم ان پر حکمران ہوں قادیانی ان غیر مسلم حکمرانوں کے پکے وفادار بن کر ان کی حمایت حاصل کریں اور پھر آزادی کے ساتھ بے بس مسلمانوں کو اپنی تفرقہ انگیز تحریک کا شکار بنائیں یہ تھا قادیانیت کی ترقی کا وہ مختصر فارمولہ جو مرزا غلام احمد نے بنایا اور ان کے بعد ان کے خلفہ اور ان کی جماعت کے تقریباً تمام بڑے بڑے مصنفین اور مقررین نے اپنی بے شمار تحریروں اور تقریروں میں بار بار دہرایا قادیانیت کے اس سیاسی رجحان کو ابتدان تو انگریز خود اچھی طرح نہیں سمجھے تھے قادیانیوں نے بڑی کوششوں سے انہیں اپنے امکانات سمجھائے اور پھر انگریزوں نے ان کو اپنی مسلم رعایا کا سب سے زیادہ قابل اعتبار عنصر سمجھ کر ہندوستان میں بھی استعمال کیا اور باہر دوسرے مسلمان ممالک میں بھی اس کے بعد جب ہندوستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی قومی کشمکش بڑھی تو کانگریس کے نیشنلسٹ لیڈروں کی نگاہ بھی قادیانیت کے امکانات پر پڑھنی شروع ہو گئی یہ انیس سو تیس کے لگ بھگ زمانے کی بات ہے جبکہ ایک بہت بڑے ہندو لیڈر نے قادیانیت کی حمایت میں ڈاکٹر اقبال مرحوم سے مباحثہ فرمایا تھا اور ایک دوسرے نامور لیڈر نے علانیہ کہا تھا کہ مسلمانوں میں ہمارے نظر سے سے سب زیادہ پسندیدہ عنصر قادیانی ہے کیونکہ ان کا نبی بھی دیسی ہے اور ان کے مقدس مقامات بھی اسی دیس میں واقع ہے غرض اپنے مسئلہ کے خاص کی وجہ سے قادیانیوں کا سیاسی موقف ہے ہی کچھ اس قسم کا کہ غیر مسلم ان کو فطرتاً پر امید نگاہوں سے اور مسلمان اندیشناک نگاہوں سے دیکھتے ہیں مسلمانوں میں ہمیشہ یہ عام خیال موجود رہا ہے کہ ملت اسلامیہ کی تقریب کے لیے خود اس ملت کے اندر سے جو عنصر سب سے بڑھ کر دشمنان اسلام کا اعلی کار بن سکتا ہے وہ قادیانی عنصر ہے اور اس خیال کو جن باتوں نے تقویت پہنچائی ہے وہ یہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم میں جب بغداد بیت المقدس اور قسطنطنیہ پر انگریزوں کا قبضہ ہوا تو پوری مسلم قوم کے اندر وہ صرف قادیانی تھے جنہوں نے اس پر خوشیاں منائی اور چراغاں کیے یہی نہیں بلکہ قادیانیوں کے خلیف نے اعلان یہ فرمایا کہ انگریزی حکومت کی ترقی سے ہماری ترقی وابستہ ہے جہاں جہاں یہ پھیلے گی ہمارے لیے تبلیغ کا میدان نکلتا آئے گا ان باتوں کے بعد یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قادیانیوں کے متعلق مسلمانوں کی عام بدگمانی بے وجہ ہے تلخی پیدا ہونے کی مزید وجوہ نمبر چھ تمام مسلمانوں کی تکفیر اور ان سے معاشرتی مقاطہ اور ان کے ساتھ معاشی کشمکش کی بنا پر قادیانیوں اور مسلمانوں کے تعلقات میں جو تلخی پیدا ہو چکی تھی اس کو مرزا غلام احمد اور ان کے پیروں کی ان بہت سی تحریروں نے تلختر بنا دیا تھا جو مسلمانوں کے لیے سخت دل آزار اور اشتعال انگیز تھی مثال کے طور پر ان کی چند عبارتیں حسب ذیل ہیں جن کو دیکھ کر عدالت خود اندازہ کر سکتی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے ان باتوں کا برداشت کرنا کس قدر مشکل ہے ایک غلطی کا ازالہ اشتہار میں حضرت مسیح معود نے فرمایا محمد رسول الله معه على الكفار بينهم میں محمد رسول اللہ سے مراد میں ہوں اور محمد رسول اللہ خدا نے مجھے کہا ہے بحوالہ اخبار الفضل قادیان جلد دو نمبر دس مورخہ پندرہ جولائی انیس سو پندرہ بس ذلی نبوت نے مسیح موت کے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ آگے بڑھایا اور اس قدر آگے بڑھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پہلو لا کھڑا کیا بہاوالہ کلمت الفصل مصنف صاحبزادہ بشیر احمد قادیانی مندرجہ رسالہ ریویو آف ریلیجنس صفحہ ایک سو تیرہ نمبر تین جلد چودہ اس کے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان گرہن کا نشان ظاہر ہوا اور میرے لیے چاند اور سورج دونوں کا اب کیا تو انکار کرے گا بحوالہ اعجاز احمدی صفحہ اکتر مصنف مرزا غلام احمد قادیانی محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شاہ میں محمد دیکھ لی ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان بحوالہ قاضی محمد سہور الدین اکمل قادیانی منقول از اخبار پیغام صلاح لاہور مورخہ چودہ مارچ انیس سو سولہ مجھ میں اور تمہارے حسین میں بڑا فرق ہے کیونکہ مجھے تو ہر ایک وقت خدائی تائید اور مدد مل رہی ہے بحوالہ نزول المسیح مرزا غلام احمد صفحہ چھیانوے اور میں خدا کا کشتہ ہوں اور تمہارا حسین دشمنوں کا کشتہ ہے پس فرق کھلا کھلا اور ظاہر ہے بحوالہ نزول المسیح مرزا غلام احمد صفحہ اکیاسی کربلائیت سیر ہر آنم صد حسین اصدر گنبانم بحوالہ مرزا غلام احمد منقول از خب جمعہ میاں محمود احمد مندرجہ الفضل قادیانی جلد نمبر بارہ نمبر اسی مورخا چھبیس جنوری انیس سو چھبیس ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے البلا بیس یسو کے ہاتھ میں سوائے مکر و فریب کے اور کچھ نہیں تھا پھر افسوس یہ کہ نالائق عیسائی ایسے شخص کو خدا بنا رہے ہیں آپ کا خاندان بھی نہایت پاک و مدھر ہے تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور قصبی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود سہور پذیر ہوا بحوالہ زمیمہ انجام آتہم صفحہ سات نور القرآن دو صفحہ بارہ جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا وہ خدا اور رسول کی مخالفت کرنے والا جہنمی ہے بہوالہ الہام مرزا غلام احمد تبلیغ رسالت جلد نہم صفحہ ستائیس کل مسلمانوں نے مجھے قبول کر لیا ہے اور میری دعوت کی تصدیق کر لی ہے مگر کنجریوں اور بدکاروں کی اولاد نے مجھے نہیں مانا وہ حوالہ نئے کمالات صفحہ پانچ سو سینتالیس جو شخص میرا مخالف ہے وہ عیسائی یہودی مشرق اور جہنمی ہے بحوالہ نزول المسیح صفحہ چار تذکرہ صفحہ دو سو ستائیس تحفہ گولرویہ صفحہ اکتیس طبیعت رسالت جلد نہم صفحہ ستائیس بلا شبہ ہمارے دشمن بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بھی بڑھ گئیں بحوالہ نجم الہدا صفا دس جو شخص ہماری فتح کا قائل نہ ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے بحوالہ انوار الاسلام صفا تیس لازمی نتیجہ نمبر سات یہ اسباب نصف صدی سے اپنا کام کر رہے تھے اور انہوں نے خاص طور پر پنجاب میں قادیانیت کو مسلمانوں کے لیے ایک ایسا مسئلہ بنا دیا تھا جو چاہے کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو مگر احساس کے لحاظ سے ایک تلخ مسئلہ ضرور تھا جس کی تلخی کو شہروں اور دیہات کے لاکھوں آدمی یکساں محسوس کر رہے تھے اس میں شک نہیں کہ یہ تلخی اس سے پہلے کسی بڑے ہنگامے کی محرک نہ بنی تھی مگر پچھلے تیس چالیس سال کے دوران میں وہ برابر چھوٹے چھوٹے گھریلو خاندانی اور مقامی جھگڑے برپا کرتی رہی تھی جو بارہا عدالتوں تک بھی فوجداری اور دیوانی مقدمات کی صورت میں پہنچے ہیں مسلمانوں کے اونچے طبقے چاہے اس میں شریک نہ رہے ہوں مگر عوام اور نچلے متوسط طبقے میں ایک مدت سے یہ عام خواہش موجود رہی ہے کہ قادیانیوں کو مسلمانوں سے علیحدہ ایک اقلیت قرار دے دیا جائے تاکہ انہیں مسلمانوں کے معاشرے میں شامل رہ کر اپنی طبیعت سے اس معاشرے کے اجزاء کو آئے دن پارا پارا کرتے رہنے کا موقع نہ ملے مسلمانوں کی اسی خواہش کی ترجمانی اب سے تقریباً بیس برس پہلے علامہ اقبال مرحوم نے اپنے رسالے اسلام اینڈ احمدزم میں میں فرمائی تھی اور اس کے حق میں بڑے مضبوط دلائل دیے تھے نمبر آٹھ انگریزی دور میں مسلمان اس کی بہت کم امید رکھتے تھے کہ وہ قادیانیوں کو اپنے سے الگ کرنے کی کوشش میں کامیاب ہو سکیں گے کیونکہ ایک بیرونی قوم سے قدرتی طور پر یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ مسلمانوں کے ایک معاشرتی مسئلے کو ہمدردی کے ساتھ سمجھنے اور حل کرنے کی زحمت اٹھائے گی اور مسلمانوں کو یہ بھی احساس تھا کہ انگریز قادیانیوں کو قصدن مسلمانوں کے اندر شامل رکھنا چاہتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت مسلم مفاد کے خلاف ان کو آسانی کے ساتھ استعمال کیا جائے مگر جب پاکستان ایک خود مختار ریاست کی حیثیت سے وجود میں آ گیا تو مسلمانوں نے بجا طور پر اپنی قومی حکومت سے یہ توقع وابستہ کی کہ وہ دوسرے مسائل کی طرح قادیانیت کے مسئلے کی طرف بھی توجہ کرے گی جو پچاس برس سے ان کی ملت میں مسلسل تفرقہ برپا کر رہی ہے اور جس کی بدولت ایک ہی قوم کے اندر تو ایسے عنصر پیدا ہو رہے ہیں جو مذہبی معاشرتی معاشی اور سیاسی حیثیت سے باہم متصادم اور نبرت آزما ہے پاکستان کی عمر کے ساتھ یہ توقع بڑھتی اور پھر بدتریج مایوسی اور بے چینی اور شکایت کی حد تک پہنچتی چلی گئی میں نے انیس سو پچاس اور انیس سو اکیاون میں تقریباً پورے پنجاب کا دورہ کیا ہے اور شہروں کے علاوہ دیہاتی علاقوں تک میں بھی گیا ہوں اس پورے دورے میں کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں مجھ سے قادیانیت کے بارے میں سوال نہ کیا گیا ہو میں نے اسی وقت یہ محسوس کر لیا تھا کہ جس مسئلے کے متعلق عام لوگوں کے دلوں میں یہ احساسات موجود ہوں اس کو اگر حل نہ کیا گیا تو وہ کبھی نہ کبھی ملک میں ایک فتنہ اٹھا کر رہے گا قادیانیوں کی اشتعال انگیزی نمبر نو قیام پاکستان کے بعد خود قادیانیوں کی طرف سے بھی پے در پے ایسی باتیں ہوتی رہی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی تشویش میں مزید اضافہ کر دیا اور مسلمان یہ محسوس کرنے لگے کہ قادیانی مسئلہ انگریزی دور سے بھی بڑھ کر ان کے لیے اب ایک خطرناک مسئلہ بنتا جا رہا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر کے میں صرف پانچ اہم باتوں کی طرف عدالت کی توجہ دلاؤں گا اول یہ کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے بائیس جولائی انیس سو اڑتالیس کو کوئٹہ میں تقریر کرتے ہوئے اس خیال کا اظہار فرمایا کہ وہ بلوچستان کو ایک قادیانی صوبے میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تاکہ پورے پاکستان پر قبضہ کرنے کے لیے وہ ایک بیس کے طور پر کام آئے یہ خطبہ تیرہ اگست انیس سو اڑتالیس کے الفضل میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے مرزا غلام اس خیال کو صرف ایک وقتی خواہش کے طور پر ہی ظاہر نہیں کیا ہے بلکہ وہ اس کا بار بار اعادہ کرتے رہے ہیں چنانچہ پانچ جولائی انیس سو پچاس کے الفضل میں بھی ان کا ایک خطبہ اسی خیال کا حامل ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک مستقل منصوبہ ہے جو ان کے ذہن میں پکتا رہا ہے دوم یہ کہ انہوں نے اپنے اس منصوبے کا بھی بار بار علل اعلان اظہار کیا ہے کہ باقاعدہ ایک منظم کوشش کے ساتھ مختلف سرکاری محکموں میں قادیانیوں کو داخل کیا جائے اور پھر سرکاری عہدوں پر قبضہ کر کے حکومت کی مشینری کو قادیانی جماعت کے مفاد میں استعمال کیا جائے اس کی مثال میں خلیف کی صرف ایک خطبے کی حسب ذیل عبارت نقل کر دینا کافی ہے اگر وہ یعنی قادیانی جماعت کی صدبائی شاخیں اپنے نوجوانوں کو دنیا کمانے پر لگائیں تو اس طرح لگائیں کہ جماعت اس سے فائدہ اٹھا سکے بھیڑ چال کے طور پر نوجوان ایک ہی محکمے میں چلے جاتے ہیں حالانکہ متعدد محکمے ہیں جن کے ذریعے سے جماعت اپنے حقوق حاصل کر سکتی ہے اور اپنے آپ کو شر سے بچا سکتی ہے جب تک ان سارے محکموں میں ہمارے اپنے آدمی موجود نہ ہوں ان سے جماعت ان سے جماعت پوری طرح کام نہیں لے سکتی مثلا موٹے موٹے محکموں میں سے فوج ہے پولیس ہے ایڈمنسٹریشن ہے ریلوے ہے فنانس ہے اکاؤنٹس ہے کسٹم ہے انجینئرنگ ہے یہ آٹھ دس موٹے موٹے سیغے ہیں جن کے ذریعے سے ہماری جماعت اپنے حقوق محفوظ کر سکتی ہے ہماری جماعت کے نوجوان فوج میں بے تحاشا جاتے ہیں اس کے نتیجے میں ہماری نسبت فوج میں دوسرے محکموں کی نسبت سے بہت زیادہ ہے اور اس سے ہم اپنے حقوق کی حفاظت کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے باقی محکمے خالی پڑے ہیں بے شک آپ اپنے لڑکوں کو نوکری کرائیں لیکن وہ نوکری اس طرح کیوں نہ کرائی جائے جس سے جماعت فائدہ اٹھا سکے ہمیں اس بارے میں پلان بنانا چاہیے اور پھر اس کے مطابق کام کرنا چاہیے بحوالہ الفضل گیارہ جنوری انیس سو باون سوم یہ کہ خلیف قیام پاکستان کے بعد سے اپنے پیروں کو مسلسل دشمن کے مقابلے پر اکساتے اور بھڑکاتے رہتے ہیں اور ان کے اندر ایک جنگ جویانہ ذہنیت پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں مثال کے طور پر ان کے ایک خطبے کی یہ عبارت ملاحظہ ہو لوگ گھبراتے ہیں کہ ان کی مخالفت کیوں کی جاتی ہے لوگ جھنجلا اٹھتے ہیں کہ ان کی عداوت کیوں کی جاتی ہے لوگ چڑھتے ہیں کہ انہیں دکھ کیوں دیا جاتا ہے لیکن اگر گالیاں دینے اور دکھ دینے کی یہی وجہ ہے کہ وہ ہمارا شکار ہے تو پھر ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے اور نہ کسی قسم کا فکر کرنا چاہیے بلکہ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ دشمن یہ محسوس کرتا ہے کہ اگر ہم میں کوئی نئی حرکت پیدا ہوئی تو ہم اس کے مذہب کو کھا جائیں گے بحوالہ الفضل سولہ جولائی انیس سو انچاس سریح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ اس عبارت میں لوگ سے مراد قادیانی ہے دشمن سے مراد مسلمان ہے مرسس مسلمانوں کو اپنا شکار قرار دے رہے ہیں اور اس بات پر مسرت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ مسلمان ان کی تحریک کو اپنے مذہب کے لیے تباہ کن خطرہ محسوس کرتے ہیں ایسے ہی جنجویانہ خطبے پانچ جولائی انیس سو پچاس اور سات مئی انیس سو اکیاون کے الفضل میں بھی موجود ہیں چہارم یہ کہ قادیانی جماعت کی طرف سے جارحانہ ارادوں کا اظہار صرف جنگ جویانہ باتوں ہی کی شکل میں نہیں بلکہ عملی تدابیر کی شکل میں بھی ہوتا رہا ہے جن کی خبریں عام طور پر مسلمانوں میں پھیل کر اضطراب پیدا کرتی رہی ہیں مثلا فوج میں فرقان بٹالین کے نام سے خالص قادیانیوں پر مشتمل ایک بٹالین کا قیام قادیانیوں کے پاس اسلحہ سازی کے متعدد کارخانے ہونا اور قادیانیوں کو اسلحے کے بکثرت لائسنس حاصل ہونا ان چیزوں کو قادیانیوں نے خود ہی عوام کے سامنے بیان کر کے اپنا روب بٹھانے کی کوشش کی ہے پنجم یہ کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد اور ان کی جماعت کے دوسرے لوگوں نے انیس سو باون کے آغاز سے مسلمانوں کو کھلم کھلا دھمکیاں دینا شروع کر دی جن کا لہجہ روز بروز اشتعال انگیز ہوتا چلا گیا مثال کے طور پر حسب ذیل عبارتیں ملاحظہ ہوں ہم فتح یاب ہوں گے ضرور تم مجرموں کی طرح ہمارے سامنے پیش ہوگے اس وقت تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو فتح مکہ کے دن ابو جہل اور اس کی پارٹی کا ہوا بہوالا الفضل تین جنوری انیس سو باون انیس سو باون کو گزرنے نہ دیجیے جب تک کہ احمدیت کا روب دشمن اس رنگ میں محسوس نہ کرے کہ اب احمدیت مٹائی نہیں جا سکتی اور وہ مجبور ہو کر احمدیت کی آغوش میں آ گرے بہوالا الفضل سولہ جنوری انیس سو باون ہاں اب آخری وقت آن پہنچا ہے ان تمام علماء حق کے خون کا بدلہ لینے کا جن کو شروع سے لے کر آج تک یہ خونی ملا قتل کراتے آئے ہیں ان سب کے خون کا بدلہ لیا جائے گا نمبر ایک عطا اللہ شاہ بخاری سے نمبر دو ملا بدایونی سے نمبر تین ملا احتشام الحق سے نمبر چار ملا محمد شفیع سے نمبر پانچ ملا مودودی یعنی پانچویں سوار سے بہوالہ الفضل پندرہ جولائی انیس سو باون یہ ہیں وہ تاریخی اسباب جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ قادیانیوں کے اختلافات کو شدید سے شدید تر کر دیا تحقیقاتی عدالت میں مولانا سید ابوالعلیٰ مودودی کے دوسرے بیان کے اقتباسات نمبر ایک قادیانیوں کے متعلق مسلمانوں کی طرف سے جو مطالبات پیش کیے گئے ہیں مثلا یہ کہ انہیں مسلمانوں سے الگ ایک عقلیت قرار دیا جائے اور قادیانیوں کو سرکاری محکموں میں کلیدی مناسب سے ہٹا دیا جائے ان کے بارے میں متعدد سوالات عدالت میں اٹھائے گئے ہیں مگر ان کے صحیح اور مکمل جوابات نہیں دیے گئے قادیانیوں سے متعلق مطالبات بیک وقت سیاسی بھی ہیں اور مذہبی بھی الف یہ سوال بار بار کیا گیا ہے کہ یہ مطالبات مذہبی ہیں یا سیاسی اور اکثر اس کا جواب صرف یہ دے دیا گیا ہے کہ یہ مذہبی مطالبات ہے حالانکہ درحقیقت نہ یہ سوال صحیح اور نہ اس کا یہ جواب اس میں شک نہیں کہ جس نزا کو حل کرنے کے لیے یہ مطالبات پیش کیے گئے ہیں اس کی ابتدا ایک مذہبی اختلاف سے ہوئی ہے مگر پچھلے پچاس سال کے تدریجی ارتقا سے اب وہ محض ایک مذہبی نزا نہیں رہی ہے بلکہ ایک معاشرتی معاشی اور سیاسی نزا بھی بن گئی ہے کوئی مسئلہ اپنی اصل کے اعتبار سے خواہ مذہبی ہو یا اخلاقی جب وہ عمل معاشرے میں پیچیدگیاں اور خرابیاں پیدا کرنے لگتا ہے تو اس کو لامحالہ دستور یا قانون یا انتظامی تدابیر کے ذریعے سے حل کرنا پڑتا ہے اور ایسے موقع پر یہ بحث پیدا نہیں کی جاتی کہ مسئلہ تو مذہبی یا اخلاقی ہے اس کو سیاسی وسائل سے کیوں حل کیا جا رہا ہے یہاں مسلمانوں اور قادیانیوں کے مذہبی نظام نے جو صورت اختیار کر لی ہے وہ یہ ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر ایک جداگانہ مستقل اور منظم جتھا بن گیا ہے جو عقیدے میں مسلمانوں سے بنیادی اختلافات رکھتا ہے معاشرت میں ان سے مقاطیات کرتا ہے معاشی میدان میں ان کے خلاف منظم طور پر برسر پیکار ہے سیاسی حیثیت سے ہمیشہ ان کے مفاد کے خلاف کام کرتا رہا ہے اور ان سب باتوں کے باوجود وہ مسلمانوں میں شامل رہ کر اپنی تبلیغ کے ذریعے سے اپنی تعداد بڑھا رہا ہے اور مسلم معاشرے کے داخلی انتشار میں روز بروز اضافہ کیے چلا جاتا ہے اس پر مزید وہ خطرات ہیں جو سرکاری ملازمتوں میں اس گروہ کی انتہائی غیر متناسب کثرت سے اور اس کے ان سیاسی منصوبوں سے تو بلوچستان کو بیس بنا کر سارے پاکستان پر قبضہ کر لینے کے لیے اس کی جانب سے بارہا ظاہر کیے گئے ہیں مسلمانوں میں شدت کے ساتھ اضطراب پیدا کر رہے ہیں اس طرح کے ایک مسئلے کو آخر محض ایک مذہبی مسئلہ کیسے کہا جا سکتا ہے اور اسے حل کرنے کے لیے دستوری قانونی اور سیاسی تدابیر استعمال کرنے کے سوا آخر اور کیا چارہ کار ہے متحدہ ہندوستان میں ہندو مسلم نظا بھی اصلاً ایک مذہبی نظا ہی تھی مگر جداگانہ انتخاب سے لے کر تقسیم ملک تک اس کو حل کرنے کے لیے جتنے مطالبے بھی کیے گئے وہ سب سیاسی نوعیت کے مطالبے تھے مسلمانوں اور قادیانیوں کے اختلافات بنیادی ہیں بے مسلمانوں اور قادیانیوں کے اختلاف کو مختلف فرقوں کے اختلافات کی نظیر فرض کر کے عدالت میں بار بار علماء اور فرقوں کی باہمی کشمکش کے متعلق سوالات کیے گئے ہیں مگر یہ محض ایک خلط مبحث ہے ان دونوں قسم کے اختلافات میں ترحقیقت کوئی مماثلت ہی نہیں ہے کہ انہیں ایک دوسرے کی نظیر قرار دیا جا سکے بلا شبہ یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے کہ بعض فرقوں کے علماء نے بعض دوسرے فرقوں اور ان کے علماء کی تکفیر کی ہے اور اپنے فتووں میں حد سے زیادہ تجاوز بھی کیا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جن مسائل پر یہ تکفیر بازی کی گئی وہ محض چند دینیاتی مسائل کی تعبیرات کے اختلافات تھے اسی بنا پر مسلم ملت نے بحیثیت مجموعی تکفیر کے ان فتووں کو کبھی اہمیت نہ دی محتاط علماء نے ان کو ہمیشہ ناپسند کیا کسی شخص یا گروہ کو خارج از ملت قرار دینے پر مسلمانوں کے درمیان کبھی اتفاق نہیں ہوا مختلف فرقوں کے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ نماز پڑھتے رہے ایک دوسرے کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے رہے آپس میں شادی بیاہ کرتے رہے حتیٰ کہ سنیوں اور شیعوں کی باہی میں مناقحت کی بھی ہزارہ مثالیں موجود ہیں پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جب کبھی کوئی اہم قومی مسئلہ پیدا ہوا تمام مسلمانوں نے مل کر اس کے لیے کی ان کا قومی مفاد ایک رہا اور ان کے قومی جذبات اور سیاسی مقاصد مشترک رہے اس کے برعکس قادیانیوں اور مسلمانوں کا اختلاف ایک بنیادی اختلاف ہے کوئی شخص جو اسلام کے متعلق سرسری سی واقفیت بھی رکھتا ہو اس امر سے بے خبر نہیں ہو سکتا کہ نبوت کا عقیدہ اسلام کے اساسی عقائد میں سے ہے اور ایک شخص کے دعوی نبوت پر ایمان لانے یا نہ لانے سے لازماً کفر و ایمان کی تفریق واقع ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ مرزا غلام احمد کے دعوی نبوت پر ان کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے درمیان اختلاف کی ایک ایسی دیوار حائل ہو گئی جو اس سے پہلے کبھی مسلم فرقوں کے درمیان حائل نہ ہوئی تھی تمام فرقوں کے مسلمانوں نے بال اتفاق قادیانیوں کو کافر قرار دیا اور قادیانیوں نے اس کے برعکس ان سب لوگوں کو کافر ٹھہرایا جو مرزا کو نبی نہ مانے دوسری تکفیروں کے برعکس اس تکفیر نے عملاً دونوں گروہوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا عبادت سے لے کر معاشرت تک ان کے درمیان ہر چیز میں جدائی پڑ گئی ان کے قومی مفاد اور سیاسی حوصلے تک ایک دوسرے سے مختلف ہو گئے اور علیحدگی سے گزر کر نوبت کشمکش اور مخاسمت تک پہنچ گئی اس سریح فرق کو آخر کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے اور قادیانی مسلم اختلافات کو فرقوں کے باہمی اختلافات سے خلط ملت کر دینا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے تاہم اگر ایسا کوئی فیصلہ کر بھی دیا جائے تو کیا یہ ممکن ہے کہ عملاً وہ کشمکش ختم ہو جائے جو شہروں سے لے کر دیہات تک ہزاروں خاندانوں میں اور دفتروں سے لے کر منڈیوں تک ہزاروں افراد میں برپا ہے تمام منحرفین کو اقلیت قرار دینے کا مطالبہ ضروری نہیں جی، عدالت میں یہ سوال بھی بار بار اٹھایا گیا ہے کہ آیا ان سب لوگوں کو اسی طرح غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کیا جائے گا جو اسلام کے بنیادی مسائل میں عام مسلمانوں سے مختلف نظریہ اختیار کرے مثلاً اہل قرآن اور ایسے ہی دوسرے لوگ اس کا ایک جواب اصولی پہلو سے ہے اور دوسرا عملی پہلو سے اصولی پہلو سے اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک تعبیر اجتہاد اور استنباد کا تعلق ہے اس میں مختلف نقطۂ نظر رکھنے والوں کے لیے اسلام میں زیادہ سے زیادہ ٹھیل کی گنجائش ہے ایسے امور میں بڑی سے بڑی غلطی بھی گمراہی ہو سکتی ہے مگر اس پر خروج از اسلام کا حکم نہیں لگایا جا سکتا بخلاف اس کے اسلام کے اساسی امور میں جب کبھی کوئی ایسا رد و بدل کیا جائے گا جس کے لیے دائرۂ دین میں کوئی گنجائش نہ ہو تو ایسی صورت میں یقیناً خروج از اسلام کا حکم لگایا جائے گا بلا لحاظ اس کے کہ اس کی زد کس پر پڑتی ہے ابھی پہلو سے اس کا جواب یہ ہے کہ ایک فرد یا چند منتشق افراد کا اسلام سے انحراف اور چیز ہے اور مسلم معاشرے کے اندر ایک منحرف گروہ کی باقاعدہ جتھا بندی جو مسلسل تبلیغ سے اپنی تعداد بھی بڑھا رہی ہو اور معاشی و سیاسی حیثیت سے مسلمانوں کے مقابلے میں کشمکش بھی کر رہی ہو ایک بالکل ہی دوسری چیز اس دوسری قسم کے انحراف سے مسلسل نف صدی تک زخم کھاتے رہنے کے بعد اگر مسلمان تنگ آ کر کچھ مطالبات پیش کرتے ہیں تو اس موقع پر آخر پہلی قسم کے انحراف کی مثالیں کیوں یاد کی جاتی ہے کہ عملاً یہ بات دنیا بھر کے سامنے نمایاں نہیں ہے کہ پہلی قسم کے منحرفین کے ساتھ مسلمانوں کا اجتماعی طرز عمل دوسرے قسم کے منحرفین کی بنسبت نسبت طور پر مختلف ہے مسلمان آخر کب یہ مطالبہ لے کر اٹھے تھے کہ تمام منحرفین کو غیر مسلم اقلیتوں میں شامل کیا جائے ظفر اللہ خاں کی علیحدگی کے مطالبے کے وجوہ ظفر اللہ خاں کے متعلق مسلمانوں کی طرف سے جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ محض اس نظریے پر مبنی نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم کو اسلامی ریاست کا وزیر نہ ہونا چاہیے بلکہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ صاحب موصوف نے اپنی سرکاری پوزیشن سے سراسر ناجائز فائدہ اٹھا کر تقسیم ہند سے پہلے بھی قادیانی تحریک کو تقویت پہنچائی ہے اور قیام پاکستان کے بعد پہلے سے بھی بڑھ کر وہ ایسا کرتے رہے ہیں اس لیے ان کا اقتدار کی کرسی پر بیٹھنا مسلمانوں کے لیے ایک مستقل وجہ شکایت بن گیا ہے اب ہم سے کہا جاتا ہے کہ ان کو وزارت سے ہٹا دیا جاتا تو پاکستان کو امریکہ سے ایک دانہ گندم بھی نہ ملتا میں کہتا ہوں کہ یہ بات اگر واقعی صحیح ہے تو اس معاملے کی نوعیت اور بھی زیادہ شدید ہو جاتی ہے اس کے تو صاف معنی یہ ہیں کہ امریکہ نے اپنا خاص ایجنٹ ہمارے محکمہ خارجہ پر مسلط کر دیا ہے اور دس لاکھ ٹن گیہوں کے عوض ہماری خارجہ پالیسی رہن رکھی گئی ہے اس صورت میں تو ہمیں قادیانی تحریک کے بجائے امریکہ کی سیاسی غلامی سے نجات پانے کے لیے صاحب موصوف کی علیحدگی کا مطالبہ کرنا چاہیے یہ بات میں صرف اس مفروضے پر کہہ رہا ہوں کہ حکومت امریکہ نے ایسی کوئی بات حکومت پاکستان سے سراہتن یا کنایتن کہی ہو مگر مجھے یہ یقین نہیں آتا کہ امریکی حکومت کا کوئی متبر ایسا بے وقوف ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساڑھے سات کروڑ باشندوں کی دوستی پر ایک شخص کی دوستی کو ترجیح دے اور اڑتالیس کروڑ روپے کے ایک دوستانہ تحفے سے باشندگان پاکستان کو احسان مند بنانے کے بجائے ان کے دلوں میں اپنی قوم اور حکومت کے خلاف الٹے سیاسی شکوک پیدا کر دے کلیدی مناسب کا مفہوم اور مطالبہ علیحدگی کے لیے دلائل قادیانیوں کو کلیدی مناسب سے ہٹانے کا جو مطالبہ کیا گیا ہے اس کی بنیاد بھی صرف یہ نظریہ نہیں ہے کہ اسلامی ریاست میں غیر مسلمانوں کو کلیدی مناسب پر معمور نہیں کیا جا سکتا بلکہ یہ مطالبہ اس بنا پر کیا گیا ہے کہ پچھلے دور میں انگریزوں کی غیر معمولی عنایات سے اور موجودہ دور میں پاکستان کے حکمرانوں کی غفلت اور بے حسی سے فائدہ اٹھا کر اس چھوٹے سے گروہ نے اپنی آبادی کے تناسب سے بدرجہ زیادہ ملازمتوں پر قبضہ کر لیا ہے اس گروہ کا جو شخص بھی کسی اہم عہدے پر پہنچ گیا ہے اس نے اپنے ہم مذہبوں کو بھرتی کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ہے اس گروہ کے پیشوا مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اعلانیہ اپنے پیروؤں کو ہدایت کی ہے کہ ایک منصوبہ بنا کر تمام سرکاری محکموں میں گھسنے کی کوشش کرے اس گروہ کے باثر عہدیداروں نے اکثر اپنے مذہب کی تبلیغ اس طرح کی ہے کہ جو ان کے دائرہ اثر میں ملازمت حاصل کرنا چاہے وہ قادیانیت قبول کر لے اور اب ان کے حوصلے یہاں تک بڑھ گئے ہیں کہ اس راستے سے وہ پاکستان کی حکومت پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھنے لگے ہیں اس صورت حال کو دیکھ کر مجبوراً یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو کلیدی مناسب سے ہٹایا جائے اس مطالبے کے سیاق و سباق میں کلیدی مناسب کا مفہوم وہ نہیں ہے جو غیر مسلمانوں کو کلیدی مناسب نہ دینے کے اسلامی نظریے میں ہے بلکہ یہاں کلیدی منصب سے ہر وہ اہم عہدہ مراد ہے جس پر فائز ہو کر قادیانی گروہ کا کوئی شخص اپنے گروہ کو اسی طرح کے ناجائز فائدے پہنچا سکتا ہو جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے حقیقت جیسی کچھ صورتحال اس گروہ نے اپنی روش سے پیدا کرتی ہے اور اس کو اگر انصاف کی نگاہ سے دیکھا جائے تو محسوس ہوگا کہ یہ مطالبہ اصلی ضرورت سے بہت کم ہے مطالبہ تو اس کے ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ آئندہ دس سال کے لیے تمام محکمہ میں قادیانیوں کی بھرتی بالکل بند کر دی جائے تاکہ موجودہ عدم توازن کی کیفیت دور ہو سکے عدالت کے سامنے پیش کرتا قادیانیوں کی بناوٹی پوزیشن عدالت میں یہ خیال بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ صدر انجمن احمدیہ ربوہ کی طرف سے اس کے وکیل نے عدالت کے دیے ہوئے سات سوالوں کے جواب میں جو بیان دیا ہے اس سے مسلمانوں اور قادیانیوں کا اختلاف رفع ہو جاتا ہے میں نے اس بیان کو پورے غور کے ساتھ پڑھا ہے میری سوچی سمجھی رائے یہ ہے کہ اس بیان سے پوزیشن میں ذرہ برابر بھی تغیر واقع نہیں ہوتا اور اس کے باوجود نژ و اختلاف کے وہ تمام اسباب چونکہ تو باقی رہتے ہیں جو اب تک خرابی کے موجب رہی ہے کے کہ اپنی اصلی پوزیشن کو تعویلوں پردے میں چھپا کر ایک بناوٹی پوزیشن عدالت کے سامنے پیش کرے تاکہ عدالت ان سے دھوکا کھا کر ان کے حق میں مفید مطلب رپورٹ بھی دے دے اور وہ اپنی سابق روش پر اللہ حال ہی قائم بھی رہ سکے ان کی سابق تحریروں اور ان کے اب تک کے طرز عمل سے جو شخص کچھ بھی واقفیت رکھتا ہو وہ یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ انہوں نے اس بیان میں اپنی پوزیشن بدل کر قریب قریب وہ پوزیشن اختیار کر لی ہے جو لاہوری احمدیوں کی پوزیشن تھی لیکن یہ تبدیلی وہ صاف صاف یہ کہہ کر اختیار نہیں کرتے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ نظا ختم کرنے کے لیے اپنے عقیدے اور مسلک میں یہ تغیر کر رہے ہیں بلکہ وہ اسے اس رنگ میں پیش کرتے ہیں کہ ہماری پوزیشن ابتدا سے یہی رہی ہے حالانکہ یہ سریح غلط بیانی ہے اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ عمل اپنی سابق پوزیشن کی توثیق کر رہے ہیں اور آئندہ بھی اسی پر قائم رہنا چاہتے ہیں البتہ عارضی طور پر اس تحقیقات کے دوران میں انہوں نے ایک مناسب وقت پوزیشن اختیار کر لی ہے جو تحقیقات کا دور گزرنے کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی اس فریب کی حقیقت اچھی طرح واضح ہو جائے گی اگر ان کے بیان کا ذرا تفصیلی جائزہ لے کر دیکھ لیا جائے الف عدالت نے سوال کیا تھا کہ جو مسلمان مرزا کو نبی نہیں مانتے کیا وہ مومن اور مسلم ہیں جواب میں وہ کہتے ہیں کسی شخص کو حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کو نہ ماننے کی وجہ سے غیر مسلم نہیں کہا جا سکتا مگر یہ جواب دینے کے ساتھ ہی انہیں یاد آ جاتا ہے کہ ان کی پچھلی تحریرات اس کے بالکل خلاف ہے اس لیے وہ ان کی تعویل یوں کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ہماری بعض سابقہ تحریرات سے غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے اس کے متعلق ہم کہہ دینا چاہتے ہیں کہ ہماری ان سابقہ تحریرات میں جو اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں وہ ہماری مخصوص ہیں عام محاورے کو جو مسلمانوں میں رائج ہے استعمال نہیں کیا گیا ہے کیونکہ ہم نے اس مسئلے پر یہ کتابیں غیر احمدیوں کو مخاطب کر کے شائع نہیں کی بلکہ ہماری یہ تحریرات جماعت کے ایک حصے کو مخاطب کر کے لکھی گئی ہیں اس لیے ان تحریرات میں ان اصطلاحات کو مد نظر رکھنا ضروری نہیں تھا جو دوسرے مسلمانوں میں رائج ہے اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ وہ اپنی سابق تحریرات کی تردید نہیں بلکہ توثیق کر رہے ہیں اور عدالت کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ان تحریرات کا مفہوم ان کے موجودہ جواب کے خلاف نہیں ہے اپسرا ان کی سابق تحریروں میں سے صرف دو عبارتیں ملاحظہ ہو کل مسلمان جو حضرت مسیح معود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے حضرت مسیح معود کا نام بھی نہ سنا وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے بہوالا آئینہ صداقت مصنف مرزا بشیر الدین محمود احمد صفحہ پینتیس ہر ایک ایسا شخص جو موسا کو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا یا عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد کو نہیں مانتا یا محمد کو مانتا ہے مگر مسیح موت کو نہیں مانتا وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے وہ حوالہ کلمت الفصل مصنف صاحب زادہ بشیر احمد صفحہ ایک سو دس صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ ان دونوں عبارتوں میں محض مرزا صاحب کے نہ ماننے کی وجہ سے مسلمانوں کو کافر پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا ہے کیا یہ باور کیا جا سکتا ہے کہ یہ تینوں الفاظ قادیانیوں کی مخصوص اصطلاحات ہیں اور ان کا مفہوم وہ نہیں ہے جو مسلمانوں میں عام طور پر رائج ہے اس طرح کی تحریروں کی یہ تعویل کس قدر بھونڈی تعویل ہے کہ ہم نے یہ تحریرات جماعت کے ایک حصے یعنی لاہوری احمدیوں کو مخاطب کر کے لکھی تھی آخر کون نہیں جانتا کہ لاہوری احمدیوں سے قادیانیوں کا جس بات پر پچھلے پینتیس سال جھگڑا رہا ہے وہ اسی نقطے پر تھا کہ قادیانی مرزا کی نبوت تسلیم نہ کرنے والے سب مسلمانوں کو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے تھے اور لاہوری ان کے اس عقیدے کو غلط ٹھہراتے تھے اس مباحثے میں اگر فریقین کے نزدیک کافر اور دائرہ اسلام سے خارج کا مفہوم وہ نہ تھا جو مسلمانوں میں عام طور پر رائج ہے تو پھر جھگڑا کس بات پر تھا بے عدالت کا دوسرا سوال یہ تھا کہ جو شخص مرزا کی نبوت تسلیم نہ کرے کیا وہ کافر ہے صدر انجمن احمدیہ ربا کے وکیل صاحب یہ جواب دیتے ہیں کہ کافر کے معنی عربی زبان میں نہ ماننے والے کے ہیں پس جو شخص کسی چیز کو نہیں مانتا اس کے لیے عربی زبان میں کافر کا لفظ ہی استعمال ہوگا بس ایسے شخص کو جب تک وہ یہ کہتا ہے کہ میں فلاں چیز کو نہیں مانتا اس کو اس چیز کا کافر سمجھا جائے گا اس عبارت سے عدالت کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ مرزا کو نہ ماننے والوں کو لغوی معنی میں کافر کہتے ہیں نہ کہ اسلام کے اصطلاحی معنی میں لیکن یہ سریح دھوکہ ہے اوپر مرزا بشیر الدین محمود اور صاحبزادہ بشیر احمد کی جو دو عبارتیں نقل کی گئی ہے ان دونوں میں کافر کی تشریح دائرہ اسلام سے خارج کے الفاظ میں کی گئی ہے اور اس کی مزید تشریح مرزا بشیر الدین محمود اور صاحب زادہ بشیر احمد کی یہ عبارات کرتی ہے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں اور ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں کیونکہ ہمارے نزدیک خدا تعالیٰ کے ایک نبی کے منکر ہیں وہ حوالہ انوار خلافت صفحہ نوے اب جب کہ یہ مسئلہ بالکل صاف ہے کہ مسیح معود کے ماننے کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی تو کیوں خواہ خواہ غیر احمدیوں کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بحوالہ کلمت الفصل صفا ایک سو اڑتالیس ان عبارتوں کی موجودگی میں یہ کیسے مانا جا سکتا ہے کہ قادیانی حضرات مرزا کے منکر مسلمانوں کو محض نہ ماننے والے کے معنی میں کافر کہتے ہیں پھر اس سے بھی زیادہ بڑا دھوکہ اس بیان میں دیا گیا ہے کہ ہمارے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی معمور اللہ کے انکار کے ہرگز یہ معنی نہ ہوں گے کہ ایسے لوگ اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہو کر امت محمدیہ سے خارج ہیں یا یہ کہ مسلمانوں کے معاشرے سے خارج کر دیے گئے ہیں اس عبارت میں خط کشیدہ الفاظ نہایت ہوشیاری کے ساتھ استعمال کیے گئے ہیں ان میں مسلمانوں کے دائرہ اسلام سے خارج ہونے کی نفی نہیں کی گئی ہے بلکہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہونے کا اثبات کیا گیا ہے ظاہر بات ہے کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہو اور مرزا کو نہ مانتا ہو وہ امت محمدیہ سے خارج نہیں ہو سکتا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے حضرت عیسیٰ کو ماننے والا آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کے باوجود امت عیسیہ میں اور حضرت مسیع علیہ السلام کو ماننے والا شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کے باوجود امت مسیح میں شمار ہوگا البتہ ایسے کسی شخص کو دائرہ اسلام میں داخل نہیں سمجھا جائے گا اسی طرح قادیانی حضرات مرزا کے منکر مسلمانوں کو امت محمدیہ میں تو ضرور شامل سمجھتے ہیں کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر نہیں ہیں مگر دائرہ اسلام سے بہرحال خارج سمجھتے ہیں کیونکہ خدا کے ایک نبی کا انکار بھی آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور ان کے نزدیک برزب خدا کے نبی ہیں پھر دوسرے فقرے میں وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ غیر احمدی مسلمان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے بلکہ عذرائے لطف و کرم صرف یہ کہتے ہیں مسلمانوں کے معاشرے سے خارج نہیں کر دیے گئے ہیں ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا معاشرہ ان کے قبضے میں نہیں ہے جس سے وہ کسی کو خارج کر سکیں جیم عدالت کا تیسرا سوال یہ تھا کہ ایسے کافر ہونے کے دنیا اور آخرت میں کیا نتائج ہیں اس کا جواب صدر انجمن احمدیہ ربوہ کے وکیل صاحب یہ دیتے ہیں کہ ایسے کافر کی کوئی دنیوی سزا مقرر نہیں ہے وہ اسلامی حکومت میں ویسے ہی حقوق رکھتا ہے جو ایک مسلمان کے ہوتے ہیں اسی طرح عام معاشرے کے معاملے میں بھی وہ وہی حقوق رکھتا ہے جو ایک مسلمان کے ہے ہاں خالص اسلامی حکومت میں وہ حکومت کا ہیڈ نہیں بن سکتا باقی رہے اخروی نتائج سو ان نتائج کا حقیقی علم تو صرف اللہ کو ہے یہاں پھر عدالت کو بالکل غلط اطلاع بہم پہنچائی گئی ہے قادیانی حضرات مسلمانوں پر جس کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں اس کے دنیوی نتائج صاحب زادہ بشیر احمد کے الفاظ میں دراصل یہ ہیں حضرت مسیح معود نے غیر احمدیوں کے ساتھ صرف وہی سلوک جائز رکھا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے ساتھ کیا غیر احمدیوں سے ہماری نمازیں الگ کی گئیں ان کو لڑکیاں دینا حرام قرار دیا گیا ان کے جنازے پڑھنے سے روکا گیا اب باقی کیا رہ گیا ہے جو ہم ان کے ساتھ مل کر کر سکتے ہیں دو قسم کے تعلقات ہوتے ہیں ایک دینی دوسرے دنیوی دینی تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ عبادت کا اکٹھا ہونا ہے اور دنیوی تعلق کا بھاری ذریعہ رشتہ اناتا ہے سو یہ دونوں ہمارے لیے حرام قرار دیے گئے اگر کہو کہ ہم کو ان کی لڑکیاں لینے کی اجازت ہے تو میں کہتا ہوں نصارہ کی لڑکیاں لینے کی بھی اجازت ہے اور اگر یہ کہو کہ غیر احمدیوں کو سلام کیوں کہا جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں تک کو سلام کا جواب دیا ہے بحوالہ کلمت الفصل صفحہ ایک سو انہتر رہے اس کفر کے اخروی نتائج تو وہ خود مرزا غلام احمد پر نازل شدہ الہام کی بموجب یہ ہے جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا وہ خدا اور رسول کی مخالفت کرنے والا جہنمی ہے بحوالہ تبلیغ رسالت جلد نہم صفحہ ستائیس اب یہ بات ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ قادیانی حضرات کی نگاہ میں جو وزن مرزا صاحب کے الہام کا ہو سکتا ہے وہ شیخ بشیر احمد ایڈوکیٹ کے اس بیان کا نہیں ہو سکتا جو انہوں نے اس تحقیقات کی ضرورت سے صدر انجمن احمدیہ کے وکیل کی حیثیت میں دیا ہے نیز مرز کے مسلک کی جو تفسیر ان کے اہل بیت میں سے ایک بزرگ نے فرما دی ہے اسے بہرحال وکیل صاحب کے بیان کی بنسبت زیادہ سند اعتبار حاصل ہوگی دال عدالت کا سوال یہ تھا کہ کیا مرزا کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اور اسی طریقے سے الہام ہوتا تھا جواب میں اقرار کیا گیا ہے کہ مرزا پر وہی نازل ہوتی تھی اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ وہی مرتبے اور حیثیت میں اس وہی سے کمتر تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کرتی تھی لیکن یہ عدالت کے سوال کا صحیح جواب نہیں ہے اس میں جو بات چھپائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قادیانی عقیدے کے مطابق مرزا کی وہی اپنی نوعیت کے لحاظ سے ویسی ہی ہے جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی تھی اور اس کے نام ماننے والے کی حیثیت وہی ہے جو قرآن کے نام ماننے والے کی ہے یہ بات مرزا غلام محمد نے خود ان الفاظ میں بیان کی ہے آنچی من بشن وحی خدا بخدا پاک دانش ہم چو قرآن منزہ اشدانم ہاں ہمیں اس ایمانم بخدا ہست ای کلام مجید از ازدانی خدائے پاک و وہی آ یقین کی بود عیسی سارا بر کلامه کی شد برو القا و یقین کریم بر تورات و یقین ها سید السادات کم نیم زا ہما بروئی یقین حرکی گویت گوید و حس لغین در سمین صفحہ نمبر دو سو ستاسی مجموعہ کلام مرزا غلام احمد نزول مسیح صفحہ نمبر ننانوے ہے عدالت کا سوال یہ تھا کہ کیا احمدیوں کے مذہب میں ان لوگوں کی نماز جنازہ پڑھنے کے خلاف کوئی حکم موجود ہے جو مرزا نہ مانتے ہوں جواب میں اقرار کیا گیا ہے کہ اس وقت تک جماعتی فیصلہ یہی رہا ہے کہ غیر از جماعت لوگوں کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے اور اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ اب مرزا کی ایک ایسی تحریر مل گئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کا مکفر یا مقذب نہ ہو اس کا جنازہ پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر خط کشیدہ الفاظ پر غور کیا جائے تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ اس سے درحقیقت سابق کی پوزیشن میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا یہ ظاہر بات ہے کہ مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ایک مدعی نبوت کے معاملے میں آدمی کے لیے دو ہی رویے ممکن ہے یا اس کے دعوے کو مان لے یا اس کا انکار کر دے اقرار اور انکار کے درمیان کوئی مقام نہیں ہے اب جو شخص ان کے دعوے کا انکار کرتا ہے وہ چاہے مکفر نہ ہو مگر مکذب ہونے سے کسی طرح نہیں بچ سکتا اس طرح غیر احمدی مسلمانوں کی نماز جنازہ کے معاملے میں قادیانیوں کی پوزیشن عملاً وہی رہتی ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ایک مدعی نبوت کے معاملے میں مکذب لازمن صرف اسی شخص کو نہیں کہتے جو صاف الفاظ میں اس کو جھوٹا کہے بلکہ اس کے دعوے کا انکار بھی اس کی تقزیب ہی ہے دال عدالت کا سوال تھا کہ کیا احمدی اور غیر احمدی میں شادی جائز ہے اور ایسی شادی کے خلاف ممانعت کا کوئی حکم موجود ہے جواب میں وکیل صاحب بیان فرماتے ہیں کہ احمدی مرد کی غیر احمدی لڑکی سے شادی کی کوئی ممانعت نہیں البتہ احمدی لڑکی کے غیر احمدی مرد سے نکاح کو ضرور روکا جاتا ہے نیز یہ کہ دراصل اس ممانعت کی بنا احمدیت سے بغض اور عداوت رکھنے والوں کے اثر سے لڑکیوں کو بچانا تھا اور یہ کہ کوئی احمدی اپنی لڑکی کا نکاح غیر احمدی مرد سے کر دے تو اس کے نکاح کو کل عدم قرار نہیں دیا جاتا لیکن اس جواب میں اصل پوزیشن عدالت کے سامنے پیش نہیں کی گئی اصل پوزیشن وہ ہے جو صاحب زادہ بشیر احمد نے کلمت الفصل میں ان الفاظ میں بیان کی ہے حضرت مسیح معود نے غیر احمدیوں کے ساتھ صرف وہی سلوک جائز رکھا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے ساتھ کیا غیر احمدیوں سے ہماری نمازیں الگ کی گئیں ان کو لڑکیاں دینا حرام قرار دیا گیا ان کے جنازے پڑھنے سے روکا گیا اگر کہو کہ ہم کو ان کی لڑکیاں لینے کی اجازت ہے تو میں کہتا ہوں نصارہ کی لڑکیاں لینے کی بھی اجازت ہے بہوالا صفحہ ایک سو انسٹھ زال صدر انجمن احمدیہ ربوہ کے وکیل صاحب نے اپنے بیان میں عدالت کو یہ باور کرانے کی بھی کوشش کی ہے کہ قادیانیوں نے مسلمانوں کی تکفیر اور ان سے عبادت و معاشرت میں مقاطعہ کرنے کی جو روش اختیار کی ہے اس کی نوعیت عام مسلمانوں کی دینی و اخلاقی حالت پر مختلف اصلاح پسند لوگوں کی تنقیدوں اور علماء کے فتو تکفیر سے مختلف نہیں ہے حالانکہ ان دونوں کے درمیان اصولاً بڑا فرق ہے مسلمانوں کے بہت سے قدیم و جدید اصلاح پسند لوگوں نے اپنی تنقیدوں میں قوم کی عام اخلاقی و دینی حالت پر تنقید کرتے ہوئے جو ملامت آمیز باتیں کہیں اور لکھی ہیں ان کا منشا ساری قوم کی تکفیر کرنا نہیں ہے بلکہ ان کو اصلی اور حقیقی اسلام کی طرف واپس آنے کے لیے اکسانا ہے اور وہ کوئی نئی بات منوانے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ اسلام کے انہی عقائد اور احکام کی پیروی کا مطالبہ کرتے ہیں جو سب مسلمانوں کے نزدیک مسلم ہے اسی طرح مختلف فرقوں کے علماء نے ایک دوسرے کی تکفیر میں جتنی تحریریں بھی لکھی ہیں وہ زیادہ تر اس بنیاد پر ہیں کہ ایک عالم کی رائے میں دوسرے فرقے کے لوگ اسلام کے مسلمہ عقائد سے ہٹ گئے ہیں نہ اس بنیاد پر کہ وہ اس عالم کی پیش کردہ کسی نئی بات کو نہیں مانتے اس کے برعکس قادیانیوں نے تمام غیر احمدی مسلمانوں کے مقابلے میں تکفیر اور عبادت و معاشرت کے مقاطے کی جو روش اختیار کی ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ مرزا غلام احمد کے دعوی نبوت کو نہیں مانتے اور ظاہر ہے کہ یہ دعوی نبوت ایک نئی چیز ہے اور اس عقیدہ ختم نبوت کے بالکل خلاف ہے جو تمام مسلمانوں کے نزدیک اسلام کا مسلمہ عقیدہ ہے یہ بنیادی اور اصولی فرق اس واقعی فرق کے علاوہ ہے کہ قادیانی تکفیر کے سوا کوئی دوسری تکفیر ایسی نہیں ہے کوئی دوسری تکفیر ایسی نہیں ہے جس نے مسلمانوں کے کسی فرقے کو عام مسلمانوں سے عبادات شادی بیاہ معاشی مفاد اور سیاسی آرزوؤں اور تمناؤں میں عملاً بالکل الگ کر دیا ہو اور زندگی کے ہر میدان میں اس کو سواد اعظم سے نبرت آزما کر دیا ہو قادیانیوں کی جارحانہ روش محض اتفاقی نہیں ہے نمبر تین عدالت میں یہ سوال بھی اٹھایا گیا ہے کہ اگر احمدی اپنے جارحانہ طور طریقوں سے آ جائیں اور ریاست ریاست کے اندر ایک قائم کرنے کی کوشش ترک کر دے تو کیا پھر بھی انہیں ایک غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کیا جائے گا اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جو کچھ اس وقت تک قادیانیوں سے ظہور میں آیا ہے وہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک امت کے اندر دوسری امت بنانے کا لازمی اور فطری نتیجہ ہے ہر دعوی نبوت عین اپنی فطرت کے تقاضے سے ایک مستقل امت پیدا کرتا ہے اور اسے ان سب لوگوں سے جدا کر دیتا ہے جو اس دعوے کو نہ مانے یہ نئی امت اگر صاف اور سیدھے طریقے سے پہلی امت سے الگ ہو جائے تو نژ اور تصادم کی وہ خاص حالت کبھی پیدا نہیں ہو سکتی جو قادیانیوں اور مسلمانوں کے درمیان پیدا ہوئی ہے لیکن اگر وہ امت کے اندر ایک امت بن کر رہنا چاہے تو کشمکش برپا ہونا ناگزیر ہے کیونکہ اس صورت میں مذہبی نزا کو معاشرتی نزا بننے سے اور پھر معاشی و سیاسی نزا تک پہنچنے سے کسی طرح نہیں روکا جا سکتا لہذا محض خیالی مفروضات پر کوئی ایسی رائے قائم کرنا لا حاصل ہے جو واقعات کی دنیا میں نہ چل سکتی ہو قادیانیوں کے مسلمانوں میں شامل رہنے کی کوئی صورت اگر ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ وہ مرزا صاحب کی نبوت کا قیدہ چھوڑ دیں اور اگر وہ اسے نہیں چھوڑ سکتے تو پھر انہیں مسلمانوں سے الگ ایک امت بن کر رہنا چاہیے اور اس امر واقعی کو دستوری و قانونی حیثیت سے تسلیم کیا جانا چاہیے کفر تکفیر اور خروج از اسلام نمبر چار عدالت میں کفر اور تکفیر کے متعلق کچھ اصولی سوالات بھی چھیڑے گئے ہیں مگر ان کے واضح اور تفشی بخش جوابات نہیں دیے گئے اس سلسلے میں چند باتیں وضاحت کے ساتھ عدالت کے سامنے آنی چاہیے الف کفر اور خروج از اسلام ہر صورت اور ہر حالت میں لازماً ایک ہی چیز نہیں ہے جو کفر انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ آدمی ان بنیادی عقائد سے کسی عقیدے کا انکار کر دے جس کے ماننے کا اسلام میں مطالبہ کیا گیا ہو یا کسی ایسے قول یا فعل کا مرتکب ہو جو سریح طور پر انکار کا مترادف ہو مثلا بدھ کو سجدہ کرنا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا یا قرآن کی بالا ارادہ توہین کرنا یا خدا اور رسول کے ثابت شدہ احکامات میں سے کسی کو ماننے سے انکار کر دینا یا ایمانی عقائد میں حذف یا اضافے یا تحریف کی نوعیت کا کوئی ایسا رد و بدل کر دے جس سے وہ عقیدہ بنیادی طور پر بگڑ جاتا ہو مثلا توحید کے ساتھ شرک جلی کی آمیزش یا انبیاء علیہ السلام کے زمرے میں کسی غیر نبی کو شامل کرنا اور اس کی تعلیمات کو وہی منزل من اللہ ماننا بے مذکورہ بالا کفر کے سوا قرآن اور حدیث میں بہت سے ایسے کافرانہ یا منافقانہ افعال اخلاق اور خیالات کا ذکر کیا گیا ہے جن کے لیے یا تو کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے یا یہ کہا گیا ہے کہ ایسے لوگ مومن نہیں ہیں یا دوسرے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو سلب ایمان کے ہم معنی ہیں مثلا استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے کو اور آن میں کفر سے تعبیر کیا گیا ہے ترک نماز کو حدیث میں کفر کہا گیا ہے جہاد سے جی چرانے والوں پر قرآن و حدیث دونوں میں منافقت کا حکم لگایا گیا ہے بد عہدی اور خیانت کرنے والے کے متعلق حدیث میں صاف کہا گیا ہے کہ اس کا دین ہے نہ ایمان اس طرح کی آیات اور احادیث کا صحیح مطلب نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض فرقوں مثلا معتزلہ اور خوارج نے اور بعض دوسرے غیر محتاط لوگوں نے ہر ایسے شخص کو خارج از اسلام ٹھہرا دیا جو خدا اور رسول کے ان ارشادات کا مسلاق ہو مگر نہ تو قرآن و حدیث کا سیاق و سباق یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس خاص نوعیت کا کفر و نفاق آدمی کو خارج از ملت کر دیتا ہے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے دور کا عمل ہی یہ ثابت کرتا ہے کہ جن لوگوں میں اس نوعیت کا کفر و نفاق پایا گیا ان کو مسلمانوں کی ملت سے نکال باہر کیا گیا ہو اسی وجہ سے محتاط اہل علم نے ہمیشہ اس کفر و نفاق اور خارج از ملت کر دینے والے کفر کے درمیان فرق ملحوظ رکھا ہے اور انہیں خلط ملت کر دینے کی سخت مخالفت کی ہے مسلحین امت نے اگر کبھی اس نوعیت کے کافرانہ خسائل رکھنے والوں کو نامسلمان کہا بھی ہے تو ڈرانے اور اطاعت کی طرف مائل کرنے کے لیے کہا ہے نہ کہ واقعی دائرہ اسلام سے خارج کر دینے کے لیے جیم کسی شخص کے قول یا فعل سے اگر کوئی ایسا مفہوم نکلتا ہو جو کفر سریح کا ہم معنی ہو تو اس پر تکفیر کا فتویٰ دینے سے پہلے ضروری ہے کہ خود اس شخص سے اس بات کا مطلب پوچھا جائے اس کے اقوال و افعال پر بحیثیت مجموعی نگاہ ڈال کر دیکھا جائے کہ اس کے اس خاص قول و فعل یا کون سا مفہوم اس کے مجموعی طرز و عمل سے مناسبت رکھتا ہے اور اگر اس کے قول یا فعل کی اچھی اور بری دونوں تعویلیں ممکن ہوں تو اچھی تعویل کو ترجیح دی جائے اللہ یہ کہ بڑی تعویل کو ترجیح دینے کے لیے قوی قرائن موجود ہوں اس میں شک نہیں کہ بہت سے علماء نے ان ضروری احتیاطوں کا لحاظ کیے بغیر دوسروں پر بے تحاشا تکفیر کے فتوے جڑ دیے ہیں مگر اس طرح کی غیر محتاط تکفیر کبھی یہ نتیجہ پیدا نہ کر سکی کہ جس کی کی تکفیر گئی ہو وہ واقعی خارج از ملت قرار پا گیا ہو صرف یہی نہیں کہ ایسے مکفرین کے دلائل کو دوسرے علماء کے دلائل نے بے وزن کر دیا بلکہ مسلمانوں کے اجتماعی ضمیر نے بھی تکفیر کے ان فتو کو قبول نہ کیا تاریخ میں صرف چند ہی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ کسی فرقے کے خارج از ملت ہونے پر مسلمانوں میں اتفاق ہوا ہو اور ایسی ہر مثال میں خروج از ملت کا اتفاق کسی ایسے کفر سریح کی وجہ سے ہوا ہے جس میں واقعی کسی تعویل کی گنجائش نہ تھی مثلا نصیریوں کے معاملے میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خدا کہتے تھے یا فرقہ یزیدیہ کے معاملے میں جو اس بات کے قائل تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور نبی آئے گا اور اس کے آنے پر شریعت محمدیہ منسوخ ہو جائے گی یہ فرقہ میمونیہ کے معاملے میں جو سورہ یوسف کو قرآن کی ایک سورہ ماننے سے انکار کرتے تھے ان گنی چنی مثالوں پر اب صرف ایک قادیانی گروہ کا اضافہ ہوا ہے جن کی تکفیر بامانی خروج از ملت پر تمام علماء اسلام اور عام مسلمان متفق ہو گئے ہیں کیونکہ وہ بات ہی ایسی لے کر اٹھے ہیں جن کی موجودگی میں ہمارا اور ان کا بیک وقت مسلم و مومن ہونا ممکن نہیں ہے ان کا نبی اگر سچا ہے تو ہم کافر ہیں اور جھوٹا ہے تو وہ کافر ہے دال بلا شبہ ایک حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے شخص کو کافر کہے اور وہ درحقیقت کافر نہ ہو تو کفر اسی شخص کی طرف پلٹ جائے گا جس نے اسے کافر کہا تھا مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو کوئی میری تکفیر کرے میں جواب میں اس کی تکفیر کر ڈالوں یہ بات نہ حدیث کے الفاظ سے نکلتی ہے اور نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منشا ہو سکتا تھا کہ جھگڑالو شخصیتوں کو تکفیر بازی کے لیے ایک ہتھیار فراہم کر دیں حدیث کا منشا صرف یہ ہے کہ تکفیر کا فتویٰ دیتے ہوئے آدمی کو ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کی وہ تکفیر کر رہا ہو وہ حقیقت میں کافر نہ ہو اور خدا کے ہاں الٹا یہ مفتی ہی کفر بانٹنے کے جرم میں پکڑا جائے تحقیقاتی عدالت میں مولانا سید ابو العلیٰ مودودی کے تیسرے بیان کے اقتباسات مرزا غلام احمد کی تحریک کے مختلف مراحل ان میں مرزا کے مختلف دعوے اور قادیانی عقیدہ و عمل پر ان دعووں کے اثرات مرزا غلام احمد اٹھارہ سو اسی میں ایک مبلغ اور مناظر اسلام کی حیثیت سے مسلمانوں میں نمودار ہوئے اس وقت سے لے کر اپنی وفات یعنی چھبیس مئی انیس سو آٹھ تک اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں انہوں نے جن عقائد اور خیالات کا اظہار کیا ان کو بیان کرنے سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان مراحل کو تاریخی ترتیب کے لحاظ سے مرتب کر دے تاکہ ہر مرحلے کے بیانات سے ان کا فرق اچھی طرح سمجھا جا سکے تاریخی ترتیب نمبر ایک اٹھارہ سو اسی تا اٹھارہ سو اٹھاسی اس دور میں مرزا غلام احمد بحث ایک مبلغ اسلام اور غیر مسلم حملہ آوروں کے مقابلے میں اسلام کی مدافعت کرنے والے مناظر تھے ان کو پورا اسرار تھا کہ ان کے عقائد تمام مسائل میں وہی ہیں جو عام مسلمانوں کے ہیں اگرچہ ان کی تحریروں میں طرح طرح کے مخفی دعوے دیکھ کر مسلمان کھٹکتے تھے مگر مرزا اپنے اقوال کی توجیحات کر کے مسلمانوں کو مطمئن کر دیتے تھے نمبر دو دسمبر اٹھارہ سو اٹھاسی میں انہوں نے بیعت کے لیے اشتہار دیا اور اٹھارہ سو نواسی کے آغاز سے بیعت لینی شروع کر دی اس وقت انہوں نے صرف مجدد وقت معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا اور مسیح علیہ السلام سے اس بنا پر اپنی مماثلت ظاہر کی کی کہ جس پروتنی اور مسکینی حالت حالت میں وہ تھے اسی مرزا بھی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اس زمانے میں عام مسلمان مرزا سے متعلق اچھے خیالات رکھتے تھے البتہ یہ دیکھ کر کھٹکتے تھے کہ مرزا اپنے آپ کو تمام اولیائی امت سے افضل کہتے ہیں باہوالا سیرت المہدی مصنف صاحبزادہ بشیر احمد حصہ اول صفحہ پندرہ اکتیس نواسی تبلیغ رسالت جلد اول صفحہ گیارہ بارہ پندرہ نمبر تین اٹھارہ سو اکیانوے میں انہوں نے مسیح علیہ السلام کی موت کا اعلان اور خود مسیح المعود اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا جس سے مسلمانوں میں کھلبلی مچ گئی بحوالہ سیرت المہدی صفحہ تین اور نواسی اس دور کے آغاز میں مرزا خود لکھتے ہیں کہ پھر میں تقریباً بارہ برس تک جو ایک زمانہ دراز ہے بالکل اس سے بے خبر اور غافل رہا کہ خدا نے مجھے بڑی شد و مت سے براہی یعنی براہین احمدیہ میں مسیح معود قرار دیا ہے اور میں حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی کے رسمی عقیدے پر جمع رہا جب بارہ برس گزر گئے تب وہ وقت آیا کہ میرے پر اصل حقیقت کھول دی گئی تب تواتر سے اس بارے میں الہامات شروع ہوئے کہ تو ہی مسیح معود ہے بحوالہ اعجاز احمدی زمیمہ نزول المسیح صفحہ نمبر سات دوسری جگہ لکھتے ہیں اگرچہ کہ خدا نے براہین احمدیہ میں میرا نام عیسیٰ رکھا اور یہ بھی مجھے فرمایا کہ تیرے آنے کی خبر خدا اور رسول نے دی تھی مگر چونکہ ایک گروہ مسلمانوں کا اس اعتقاد پر جمع ہوا تھا اور میرا بھی یہی اعتقاد تھا کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر سے نازل ہوں گے اس لیے میں نے خدا کی وہی کے ظاہر پر عمل کرنا نہ چاہا بلکہ اس وہی کی تعویل کی اور اپنا اعتقاد وہی رکھا جو عام مسلمانوں کا تھا اور اسی کو براہین احمدیہ میں شائع کیا لیکن بعد اس کے اس بارے میں بارش کی طرح وہی نازل ہوئی کہ وہ مسیح معود جو آنے والا ہے تو ہی ہے بہوالا حقیقت الوحی صفحہ ایک سو انچاس نمبر چار سن انیس سو میں مرزا کے خاص خاص مریدوں نے ان کو صاف صاف نبی کہنا شروع کیا اور ان کو وہی حیثیت دینا شروع کر دی جو قرآن کی روح سے انبیاء علیہ السلام کی ہے مرزا صاحب کبھی ان کے اس قول کی تصدیق و تائید کرتے تھے اور کبھی نبوت کے الفاظ کی توجہ ناقص نبی نبی جزوی محدث وغیرہ الفاظ سے کر کے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے جو نبوت کے دعوے پر ایمان لانے میں متعمل تھے اس دور میں سات اگست سن انیس سو کو مرزا کے ایک خاص مرید مولوی عبد الکریم نے خود مرزا کی موجودگی میں ایک خطبہ جمعہ پڑھا جس میں انہوں نے احمدیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر تم مسیح معود کو ہر ایک امر میں حکم نہیں ٹھہراؤ گے اور اس پر ایمان نہیں لاؤ گے جیسا صحابہ نبی کریم پر ایمان لائے تو تم بھی ایک گناہ غیر احمدیوں کی طرح اللہ کے رسولوں میں تفریح کرنے والے ہوگے مرزا سے جمعہ کے بعد ان الفاظ میں اس کی توثیق کی کہ یہ بالکل میرا مذہب ہے جو آپ نے بیان کیا بحوالہ کلمت الفصل صاحبزادہ بشیر احمد صفحہ ایک سو سڑسٹھ مگر اس توثیق کے باوجود مرزا خود نبوت سریح دعوے سے مجتنب رہے مرزا بشیر الدین محمود احمد کے بقول اس زمانے میں مرزا کا عقیدہ یہ تھا کہ آپ کو حضرت مسیح پر جزوی فضیلت ہے اور آپ کو جو نبی کہا جاتا ہے تو یہ ایک قسم کی جزوی نبوت ہے اور ناقص نبوت بحوالہ الفصل صفحہ نمبر چوبیس نیز مزید توضیح کے لیے ملاحظہ ہوں منکرین خلافت کا انجام از جلال الدین شمس صفحہ نمبر انیس نمبر پانچ سن انیس سو ایک میں مرزا نے اپنے نبی اور رسول ہونے کا صاف صاف اعلان کیا اور اپنی اکثر تحریروں میں اس نبوت و رسالت کو ناقص جزوی اور محدثیت وغیرہ الفاظ سے محدود کرنا ترک کر دیا بحوالہ سیرت المہدی حصہ اول صفحہ نمبر اکتیس جلال الدین شمس اپنی کتاب منکرین خلافت کا انجام میں اس کے متعلق یہ تصریح کرتے ہیں کہ سن انیس سو ایک سے پہلے کی بعض تحریرات میں حضرت اقدس یعنی مرزا نے اپنے نبی ہونے سے انکار کیا اور لکھا کہ آپ نبی نہیں بلکہ محدث ہیں لیکن سن انیس سو ایک کے بعد کی تحریرات میں آپ نے اپنی نبوت کو نہ جزئی قرار دیا نہ ناقص نہ محدثیت والی نبوت بلکہ صاف الفاظ میں اپنے آپ کو نبی لکھتے رہے وہ حوالہ انیس اسی کے متعلق مرزا بشیر الدین محمود احمد فرماتے ہیں سن انیس سو ایک میں اپنے عقیدے میں تبدیلی کی ہے اور سن انیس سو ایک درمیانی عرصہ ہے جو دونوں خیالات کے درمیان برزخ کے طور پر حد فاصل ہے پس یہ ثابت ہے کہ سن انیس سو ایک کے پہلے کے حوالے جن میں آپ نے نبی ہونے سے انکار کیا ہے اب منسوخ ہیں اور ان سے حجت پکڑنی غلط ہے بحوالہ حقیقت النبوت صفحہ ایک سو اکیس نمبر چھ انیس سو چار میں مرزا نے من جملہ اور دعاوی کے ایک دعویٰ یہ بھی کیا کہ وہ کرشن ہے بحوالہ لیکچر سیال کوٹ از مرزا مورخہ دو نومبر انیس سو چار صفحہ نمبر چونتیس ان مختلف مراحل میں مرزا نے ان مسائل کے متعلق جو ان کے اور مسلمانوں کے درمیان مابا نزا رہے ہیں کیا بیانات دیے اور ان کی جماعت کا کیا موقف رہا ان کو ہم علیحدہ علیحدہ عنوانات کے تحت ذیل میں درج کرتے ہیں ختم نبوت ابتدائی عقیدہ نمبر سات ختم نبوت کے متعلق مرزا ابتدائی عقیدہ وہی تھا جو تمام مسلمانوں کا ہے یعنی یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا چنانچہ وہ اپنی متعدد کتابوں میں اس کی یوں تصریح کرتے ہیں نمبر ایک کیا تو نہیں جانتا کہ پروردگار رحیم و صاحب فضل نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر استثنا کے خاتم النبیین نام رکھا اور ہمارے نبی نے اہل طلب کے لیے اس کی تفسیر اپنے قول لا نبی وادی میں واضح طور پر فرما دی اور اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا ظہور جائز قرار دیں تو گویا ہم باب وہی بند ہو جانے کے بعد اس کا کھلنا جائز قرار دیں گے اور یہ صحیح نہیں جیسا کہ مسلمانوں پر ظاہر ہے اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کیوں کر آ سکتا ہے در کا آپ کی وفات کے بعد وہی منقطع ہو گئی اور اللہ تعالی نے آپ پر نبیوں کا خاتمہ فرما دیا بحوالہ حمامت البشرا مرزا غلام احمد صفحہ نمبر چونتیس نمبر دو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرما دیا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور حدیث لا نبی وادی ایسی مشہور تھی کہ کسی کو اس کی صحت میں کلام نہ تھا اور قرآن شریف جس کا لفظ لفظ قطعی ہے اپنی آیت والا کن رسول اللہ خاتم النبیین سے بھی اس بات کی تصدیق کرتا تھا کہ فی الحقیقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے بحوالہ کتاب البریا مرزا غلام احمد صفحہ نمبر ایک سو چوراسی نمبر تین کوئی شخص بحیثیت رسالت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہرگز نہیں آ سکتا بحوالہ ازالۂ اوہام مرزا غلام احمد صفحہ پانچ سو ستتر نمبر چار قرآن کریم بعد خاتم النبیین کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا خواہ وہ نیا ہو یا پرانا بحوالہ ازالہ اوہام صفحہ سات سو اکسٹھ نمبر پانچ پس یہ کس قدر جرات اور دلیری اور گستاخی ہے کہ خیالات رقیقہ کی پیروی کر کے نصوص سریحہ اور آن کو آمدن چھوڑ دیا جائے اور خاتم الانبیاء کے بعد ایک نبی کا آنا مان لیا جائے بحوالہ ایام الصلح مرزا غلام احمد صفحہ 146 نمبر 6 میں ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں داخل ہے اور جیسا کہ سنت جماعت کا عقیدہ ہے ان سب باتوں کو مانتا ہوں جو قرآن اور حدیث کی روح سے مسلم ثبوت ہیں اور سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت و رسالت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں بحوالہ اشتہار مورخہ دو اکتوبر اٹھارہ سو اکیانوے از مرزا بندرجہ تبلیغ رسالت جلد نمبر دو نمبر سات اب میں مفصلہ ذیل امور کا مسلمانوں کے سامنے صاف صاف اقرار اس خانہ خدا یعنی جامع مسجد دہلی میں کرتا ہوں کہ میں جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا قائل ہوں اور جو شخص ختم نبوت کا منکر ہو اس کو بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں بحوالہ تحریری بیان از مرزا غلام احمد تیئیس اکتوبر اٹھارہ سو اکیانوے جامع مسجد تحری میں پڑھا گیا مندرجہ تبلیغ رسالت جل دوم صفحہ نمبر چوالیس ابتدائی دعووں کی توجیحات نمبر آٹھ مرزا کی جن تحریرات سے مسلمانوں کے دلوں میں یہ شبہ پیدا ہوا تھا کہ وہ نبوت کے مدعی ہیں یا دعویٰ کرنے والے ہیں ان کی حسب ذیل توجیحات کر کے ابتدان وہ مسلمانوں کو مطمئن کرتے رہے نمبر ایک ہم بھی نبوت کے مدعی پر لانت بھیجتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے قائل ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں اور وہی نبوت نہیں بلکہ وہی ولایت جو زیر سائے نبوت محمدیہ اور با اطبا جناب صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء اللہ کو ملتی ہے اس کے ہم قائل ہیں غرض نبوت کا دعویٰ اس طرف بھی نہیں صرف ولایت اور مجددیت کا دعویٰ ہے بحوالہ اشتہار از مرزا غلام احمد بندرجہ تبلیغ رسالت جلد چھ صفحہ نمبر تین سو دو نمبر دو یہ عاجز نہ نبی ہے اور نہ رسول ہے صرف اپنے نبی معصوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اتنا خادم اور پیرو ہے بہاوالہ ارشاد مرزا غلام احمد مندرجہ قمر الہدا مولف قمر الدین صاحب جہلمی صفحہ نمبر اٹھاون نمبر تین یہ سچ ہے کہ وہ الہام جو خدا نے اس بندے پر نازل فرمایا اس میں اس بندے کی نسبت نبی اور رسول اور مرسل کے الفاظ بکثرت موجود ہیں سو یہ حقیقی معنوں پر محمول نہیں ہے ہم اس بات کے قائل اور معترف ہیں کہ نبوت کے حقیقی معنوں کی رو سے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے اور نہ پرانا قرآن ایسے نبیوں کے ظہور سے معنی ہے مگر مجازی معنوں کی روح سے خدا کا اختیار ہے کہ کسی ملہم کو نبی کے لفظ سے یا رسول کے لفظ سے یاد کرے بحوالہ غلام احمد صفحہ نمبر نمبر تین سو دو چار اگرچہ عرصہ بیس سال سے متواتر اس عاجز کو الہام ہوا ہے اکثر دفعہ ان میں رسول یا نبی کا لفظ آ گیا ہے لیکن وہ شخص غلط کرتا ہے جو ایسا سمجھتا ہے کہ اس نبوت اور رسالت سے مراد حقیقی نبوت اور رسالت ہے سو چونکہ ایسے لفظوں سے جو محض استعارے کے رنگ میں ہے اسلام میں فتنہ پڑتا ہے اور اس کا نتیجہ سخت بد نکلتا ہے اس لیے اپنی جماعت کی معمولی بول چال اور دن رات کے محاورات میں یہ الفاظ نہیں آنے چاہیے بہوالا مرزا کا خط مندرجہ اخبار الحکم قادیان مورخہ سترہ اگست اٹھارہ سو ننانوے منقول از مسیح معود اور ختم نبوت مولوی محمد علی صاحب ایم اے صفحہ نمبر چار نمبر پانچ میں نبی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے محدث اور اللہ کا کلیم ہوں بحوالہ آئینہ کمالات اسلام مرزا غلام احمد صفحہ نمبر تینتیس میں نے ہرگز نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ میں نے انہیں کہا ہے کہ میں نبی ہوں لیکن ان لوگوں نے جلدی کی اور میرے قول کے سمجھنے میں غلطی کی میں نے لوگوں سے سوائے اس کے جو میں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور کچھ نہیں کہا کہ میں محدث ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے اسی طرح کلام کرتا ہے جس طرح محدثین سے بحوالہ حمامت البشرا مرزا غلام احمد صفحہ نمبر چھیانوے محدث جو مرسلین میں سے امتی بھی ہوتا ہے اور ناقص طور پر نبی بھی بحوالہ ازالۂ اوہام مرزا غلام احمد صفحہ نمبر پانچ سو انہتر محدث بھی ایک معنی سے نبی ہی ہوتا ہے وہ اس کے لیے نبوت تامہ نہیں مگر جزئی طور پر وہ ایک نبی ہی ہے کیونکہ وہ خدا تعالی سے ہم کلام ہونے کا ایک شرف رکھتا ہے امور غیبیہ اس پر ظاہر کیے جاتے ہیں اور نبیوں کی وہی کی طرح اس کی وہی کو بھی دخل شیطان سے منظہ کیا جاتا ہے بحوالہ توضیح مرام مرزا غلام احمد صفحہ نمبر اٹھارہ اس آجز نے کبھی اور کسی وقت بھی حقیقی طور پر نبوت یا رسالت کا دعویٰ نہیں کیا اور غیر حقیقی طور پر کسی لفظ کو استعمال کرنا اور لغت کے عام معنوں کے لحاظ سے اس کی بول چال میں لانا مستلزم کفر نہیں مگر میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ اس میں عام مسلمانوں کو دھوکہ لگ جانے کا احتمال ہے بہوالا انجام آتا ہوں مرزا غلام احمد صفحہ نمبر ستائیس بس یہ صرف لفظی نظا ہوئی یعنی آپ لوگ جس امر کا نام مکالمہ یعنی مخاطبہ رکھتے ہیں میں اس کی کثرت کا نام بموجب حکم الہی نبوت رکھتا ہوں بحوالہ حقیقت الوحی مرزا غلام احمد صفحہ نمبر اڑسٹھ تمام مسلمانوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس عاجز کے رسالہ فتح الاسلام و توضیح المرام و ازالۂ اوہام میں جس قدر ایسے الفاظ موجود ہیں کہ محدث ایک معنی میں نبی ہوتا ہے یا یہ کہ محدثیت جزوی نبوت ہے یا یہ کہ محدثیت نبوت ناقصہ ہے یہ تمام الفاظ حقیقی معنوں پر محمول نہیں ہے بلکہ صرف سادگی سے ان کے لغوی معنوں کی روح سے بیان کیے گئے ہیں ورنہ حاشا و کلّہ مجھے نبوت حقیقی کا ہرگز دعویٰ نہیں ہے سو میں تمام مسلمان بھائیوں کی خدمت میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ ان الفاظ سے ناراض ہیں اور ان کے دلوں پر یہ الفاظ شاخ ہیں تو وہ ان الفاظ کو ترمیم تصور شدہ فرما کر بجائے اس کے محدث کا لفظ میری طرف سے سمجھ لیں کیونکہ کسی طرح مجھ کو مسلمانوں میں تفرقہ اور نفاق ڈالنا منظور نہیں ہے بجائے لفظ نبی کے محدث کا لفظ ہر ایک جگہ سمجھ لیں اور اس کو یعنی لفظ نبی کو کاٹا ہوا خیال فرما لیں بحوالہ تحریری بیان مورخہ تین فروری اٹھارہ سو بانوے مندرجہ تبلیغ رسالت جل توم صفحہ نمبر پچانوے نمبر تین نبوت کے مختلف دعوے پھر مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس دعوے کی بھی ایک شکل نہ تھی بلکہ مختلف مواقع پر متعدد شکلیں تھیں الف امتی نبی بعد میں خدا کی وہی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی اس نے مجھے اس عقیدے پر قائم نہ رہنے دیا اور سریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا مگر اس طرح سے کہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی بحوالہ حقیقت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 جس میں نئے احکام ہوں تو یہ باطل ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن تعلیم تورات میں بھی موجود ہے بحوالہ اربعین نمبر چار مرزا غلام احمد صفحہ سات صفا تراسی دال ذلی و بروزی نبی جس طرح حقیقی اور مستقل نبوتیں نبوت کی اقسام ہیں اسی طرح ذلی اور بروزی نبوت بھی نبوت کی ایک قسم ہے مسیح معود کا ذلی نبی ہونا مسیح معود سے نبوت کو نہیں چھینتا بلکہ صرف نبوت کی قسم ظاہر کرتا ہے اور جو حقیقی اور مستقل نبیوں کو حقوق حاصل ہیں بزلی نبی کو بھی حاصل ہے کیونکہ نفس نبوت میں کوئی فرق نہیں بحوالہ کلمت الفصل صفحہ نمبر 118 ہے بزور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآخرین منہم لما الحقو میں بروزی طور پر وہی خاتم الانبیاء ہوں اور خدا نے آج سے بیس برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا ہے بحوالہ ایک غلطی کا ازالہ مرزا غلام احمد واؤ تمام انبیاء کا مجموعہ دنیا میں کوئی نبی نہیں گزرا جس کا نام مجھے نہیں دیا گیا سو جیسا کہ براہین احمدیہ میں خدا نے فرمایا ہے میں آدم ہوں میں نوح ہوں میں ابراہیم ہوں میں اسحاق ہوں میں یعقوب ہوں میں اسماعیل ہوں میں موسا ہوں میں داود ہوں میں عیسیٰ ابن مریم ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یعنی بروزی طور پر بحوالہ تتما حقیقت الوحی مرزا غلام احمد صفحہ نمبر چوراسی زے نبوت مرزا پر ختم اس امت میں نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں ہیں بحوالہ حقیقت الوحی مرزا غلام احمد صفحہ نمبر تین سو اکیانوے امت محمدیہ میں ایک سے زیادہ نبی کسی صورت میں بھی نہیں آ سکتے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں سے صرف ایک نبی اللہ کے آنے کی خبر دی ہے جو مسیح معود ہے اور اس کے سوا قطعاً کسی کا نام نبی اللہ یا رسول اللہ نہیں رکھا اور نہ کسی اور کے آنے کی آپ نے خبر دی ہے بلکہ لا نبی وادی فرما کر اوروں کی نفی کر دی اور کھول کر بیان فرما دیا کہ مسیح معود کے سوا میرے بعد قطع کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا بحوالہ تشہیز الاذہان جلد نمبر نو صفحہ نمبر تیس تا بتیس نمبر چار ختم نبوت کی مختلف تعویلیں ان مختلف دعووں کو نبھانے کے لیے مرزا غلام احمد اور ان کی جماعت نے مختلف مواقع پر ختم نبوت کی جو مختلف تعویلیں کی ہیں وہ درج ذیل ہے پہلی تعویل اگر ایک امتی کو جو محض پیروی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درجۂ وہی اور الہام اور نبوت کو پاتا ہے نبی کے نام کا اعزاز دیا جائے تو اس سے مہر نبوت نہیں ٹوٹتی کیونکہ وہ امتی ہے مگر کسی ایسے نبی کا آنا جو امتی نہیں ہے ختم نبوت کے منافی ہے بحوالہ چشمہ مسیحی مرزا غلام احمد صفحہ نمبر اکتالیس آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان معنوں سے خاتم الانبیاء ہیں کہ ایک تو تمام کمالات نبوت ان پر ختم ہے اور دوسرے یہ کہ ان کے بعد کوئی نئی شریعت لانے والا اور رسول نہیں ہے اور نہ کوئی ایسا نبی ہے جو ان کی امت سے باہر ہو بحوالہ چشمہ معرفت مرزا غلام احمد زمیمہ صفحہ نمبر نو دوسری تعویل اللہ جل شانوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب خاتم بنایا یعنی آپ کو افاظۂ کمال کے لیے مہر دی جو کسی اور نبی کو ہرگز نہیں دی گئی اس وجہ سے آپ کا نام خاتم النبیین ٹھہرا یعنی آپ کی پیروی کمالات نبوی بخشتی ہے اور آپ کی توجہ روحانی نبی تراش نہیں ہے وہ حوالہ حقیقت الوحی مرزا غلام احمد صفحہ نمبر چھیانوے خاتم النبیین کے بارے میں حضرت مسیح معود نے فرمایا کہ خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ آپ کی مہر کے بغیر کسی کی نبوت تصدیق نہیں ہو سکتی جب مہر لگ جاتی ہے تو وہ کاغذ سند ہو جاتا ہے اور مصدقہ سمجھا جاتا ہے اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اور تصدیق جس نبوت پر نہ ہو وہ صحیح نہیں ہے بحوالہ ملفوظات احمدیہ محمد منظور الہی حصہ پنجم صفحہ نمبر چھ سو نوے تیسری تعویل خدا نے ایسا کیا کہ اپنی حکمت اور لطف سے آپ کے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تیرہ سو برس تک اس لفظ یعنی نبوت کو آپ کی امت سے اٹھا دیا تاکہ آپ کی نبوت کی عظمت کا حق ادا ہو جائے یعنی آپ کے بعد ہی دوسرے لوگوں کے نبی کہلانے سے آپ کی نبوت کی حدت نہ ہو اور پھر چونکہ اسلام کی عظمت چاہتی تھی کہ اس میں بھی بعض ایسے افراد ہوں جن پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لفظ نبی اللہ بولا جائے اور تاکہ پہلے سلسلے سے یعنی موسمی کے سلسلے سے مماثلت پوری ہو آخری زمانے میں مسیح کے واسطے آپ کی زبان سے نبی اللہ کا لفظ نکلوا دیا بحوالہ ارشاد مرزا غلام احمد مندرجہ اخبار الحکم قادیان مورخہ سات اپریل سن انیس سو تین منقول از رسالہ ختم نبوت فخر الدین ملتانی صفحہ نمبر دس چوتھی تعویل میں ذلی طور پر محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم پس اس طور سے خاتم النبیین کی مہر نہیں ٹوٹی کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محمد تک ہی محدود رہی یعنی بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی رہا نہ کوئی اور یعنی جب کہ میں بزوری طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور بزوری رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ میرے آئینہ ذلیت میں منعقص ہیں تو پھر کون سا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا بحوالہ ایک غلطی کا ازالہ مرزا غلام احمد وہی ختم نبوت کی طرح وہی اور نزول جبرائیل کے متعلق بھی مرزا غلام احمد مختلف مراحل میں پیہم بدلتا رہا ہے جس کی کیفیت ذیل میں درج کی جاتی ہے ابتدائی موقف اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا ظہور جائز قرار دیں تو گویا ہم باب وہی بند ہو جانے کے بعد اس کا کھلنا جائز قرار دیں گے اور یہ صحیح نہیں جیسا کہ مسلمانوں پر ظاہر ہے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کیوں کر آ سکتا ہے در احالیکہ آپ کی وفات کے بعد وہی منقطع ہو گئی بحوالہ حمامت البشرا مرزا غلام احمد صفحہ نمبر چونتیس ظاہر ہے کہ اگرچہ ایک ہی دفعہ وہی کا نزول فرض کیا جائے اور صرف ایک ہی فقرہ جبرائیل لا دیں اور پھر چپ ہو جائیں یہ امر بھی ختم نبوت کا منافی ہے کیونکہ جب جب خاتمیت کی مہر ہی ٹوٹ گئی اور وہی رسالت پھر نازل ہونی شروع ہو گئی تو پھر تھوڑا یا بہت نازل ہونا برابر ہے اب جبرائیل بعد وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے وہی نبوت لانے سے منع کیا گیا بحوالہ ازالہ اوہام مرزا غلام احمد صفحہ نمبر پانچ سو ستتر قرآن کریم بعد خاتم النبیین کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا خواہ وہ نیا ہو یا پرانا کیونکہ رسول کو علم دین بتوسط جبرائیل ملتا ہے اور باب نزول جبرائیل یہ پیرائے وہی رسالت مزدود ہے اور یہ بات ممتنا ہے کہ رسول تو آوے مگر سلسلہ وہی رسالت نہ ہو بحوالہ ازالۂ اوہام صفحہ نمبر سات سو اکسٹھ رسول کی حقیقت اور ماہیت میں یہ امر داخل ہے کہ دینی علوم کو بذریعہ جبرائیل حاصل کرے اور ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ اب وہی رسالت تا قیامت منقطع ہے بحوالہ ازالۂ اوہام صفحہ نمبر چھ سو چودہ پس یہ کس قدر جرات اور دلیری اور گستاخی ہے کہ خیالات رقیقہ کی پیروی کر کے نصوص سریحہ قرآن کو امدن چھوڑ دیا جائے اور خاتم الانبیاء کے بعد ایک نبی کا آنا مان لیا جائے اور بعد اس کے جو وہی نبوت منقطع ہو چکی تھی پھر سلسلہ وہی نبوت کا جاری کر دیا جائے کیونکہ جس میں شان نبوت باقی ہے اس کی وہی بلا شبہ نبوت کی وہی ہوگی بحوالہ ایام الصلاح مرزا غلام احمد صفحہ نمبر 146 دوسرا موقع ہم بھی نبوت کے مدعی پر لانت بھیجتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے قائل ہیں اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں اور وہی نبوت نہیں بلکہ وہی ولایت جزیر سائے نبوت محمدیہ اور با اطبا آ جناب صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء اللہ کو ملتی ہے اس کے ہم قائل ہیں بہوالہ اشتہار مرزا غلام احمد تبلیغ رسالت جلد چھ صفحہ نمبر تین سو دو کیا یہ ضروری ہے کہ جو الہام کا دعویٰ کرتا ہے وہ نبی بھی ہو جائے بہوالہ جنگ مقدس مرزا غلام احمد صفحہ نمبر سڑسٹھ میں نبی نہیں ہوں بلکہ اللہ کی طرف سے محدث اور اللہ کا کلیم ہوں بحوالہ آئینہ کمالات اسلام مرزا غلام احمد صفحہ نمبر تین سو تراسی تیسرا موقف یہ کس قدر لغو اور باطل عقیدہ ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی الہی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور آئندہ کو قیامت تک اس کی کوئی بھی امید نہیں صرف قصوں کی پوجا کرو پس کیا ایسا مذہب کچھ مذہب ہو سکتا ہے جس میں براہ راست خدا تعالی کا کچھ پتہ نہیں لگتا بحوالہ زمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ نمبر ایک سو چوراسی آنچی من بشنیم زی وحی خدا بخدا پاک دانی مشزی خطا ہم چکر عام الزا عشدانم ہمیں ہم ایمانم بخدا ہس ای کلام مجید از دہانی خدائے پاک و وحید فمین مرزا غلام احمد صفحہ نمبر دو سو ستاسی نزول المسیح مرزا غلام احمد صفحہ نمبر ننان اور میں جیسا کہ قرآن شریف کی آیات پر ایمان رکھتا ہوں ایسا ہی بغیر فرق ایک ذرہ کے خدا کی اس کھلی وہی پر ایمان لاتا ہوں جو مجھے جس کی سچائی اس کے متواتر نشانیوں سے مجھ پر کھل گئی ہے اور میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر یہ قسم کھا سکتا ہوں کہ وہ پاک وہی جو میرے پر نازل ہوتی ہے وہ اسی خدا کا کلام ہے جس نے حضرت موسا اور حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل کیا تھا بحوالہ ایک غلطی کا ازالہ مرزا غلام احمد مجھے اپنی وہی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ تورات اور انجیل اور قرآن کریم پر بحوالہ اربعین نمبر چار مرزا غلام احمد صفحہ نمبر پچیس آمد نزد من جبریل و مرا برگزید و گردش دادنگش خود رہو اشارہ کرد خدا تر از دشمنان نگاہ خواہد داش مواہب الرحمن مرزا غلام احمد صفحہ نمبر تریالیس مسیح اور نزول مسیح کا مسئلہ مسیح علیہ السلام اور ان کی آمد ثانی اور خود اپنے مسیح معود ہونے کے باب میں مرزا غلام احمد کا موقف مختلف مراحل میں مختلف رہا ہے ملاحظہ ہو پہلا موقف اس عاجز نے جو مسیل معود ہونے کا دعویٰ کیا ہے جس کو کم فہم لوگ مسیح معود خیال کر بیٹھے ہیں یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں ہے جو آج ہی میرے منہ سے سنا گیا ہو میں نے یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا کہ میں مسیح ابن مریم ہوں جو شخص میرے پر الزام لگا دے وہ سراسر مفتری اور کذاب ہے بلکہ میری طرف سے عرصہ سات آٹھ سال سے برابر یہی شائع ہو رہا ہے کہ میں مسیل ہوں بحوالہ ازالہ اوہام مرزا غلام احمد صفحہ نمبر ایک سو نوے ممکن اور بالکل ممکن ہے کہ کسی زمانے میں کوئی ایسا مسیح بھی آ جائے جس پر حدیثوں کے بعض ظاہری الفاظ صادق آ سکیں بحوالہ ازالہ اوہام مرزا غلام احمد صفحہ نمبر ایک سو ننانوے اس آجز پر ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ خاکسار اپنی غربت اور انکسار اور توکل اور ایثار اور آیات و انوار کی روح سے مسیح کی پہلی زندگی کا نمونہ ہے اور اس عاجز کی فطرت اور مسیح کی فطرت باہم نہایت ہی متشاب واقع ہوئی ہے بحوالہ براہین احمدیہ مرزا غلام احمد صفحہ نمبر چار سو ننانوے مصنف کو اس بات کا بھی علم دیا گیا ہے کہ وہ مجدد وقت ہے اور روحانی طور پر اس کے کمالات مسیح ابن مریم کے کمالات سے مشابہ ہیں بحوالہ اشتہار مرزا غلام احمد تبلیغ رسالت جل اول صفحہ نمبر پندرہ اگر یہ اعتراض پیش کیا جائے کہ مسیح کا مسل بھی نبی ہونا چاہیے کیونکہ مسیح نبی تھا تو اس کا اول جواب تو یہی ہے کہ آنے والے مسیح کے لیے ہمارے سید و مولا نے نبوت شرط نہیں ٹھہرائی بلکہ صاف طور پر یہی لکھا ہے کہ وہ ایک مسلمان ہوگا اور عام مسلمانوں کے موافق شریعت فرقانی کا پابند ہوگا اور اس سے زیادہ کچھ بھی ظاہر نہیں کرے گا بحوالہ توضیح المرام مرزا غلام احمد صفحہ نمبر انیس دوسرا موقف اور یہی عیسیٰ ہے جس کی انتظار تھی اور الہامی عبارتوں میں مریم اور عیسیٰ سے میں ہی مراد ہوں میری نسبت ہی کہا گیا کہ ہم اس کو نشان بنا دیں گے اور نیز کہا گیا کہ یہ وہی عیسیٰ ابن مریم ہے جو آنے والا تھا جس میں لوگ شک کرتے ہیں یہی حق ہے اور آنے والا یہی ہے اور شک محض فہمی سے ہے بہوالا کشتی نوح مرزا غلام احمد صفحہ نمبر اڑتالیس اس نے براہین احمدی کے تیسرے حصے میں میرا نام مریم رکھا پھر جیسا کہ براہین احمدیہ سے ظاہر ہے دو برس تک صفت مریمیت میں میں نے پرورش پائی اور پردے میں نشو نما پاتا رہا پھر مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفق کی گئی اور استعارے کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا اور آخری کئی مہینے کے بعد جو دس مہینے سے زیادہ نہیں بذریعہ اس الہام کے جو سب سے آخر براہین احمدیہ کے حصہ چہارم میں درج ہے مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا پس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا اور خدا نے براہین احمدیہ کے وقت میں اس سرخفی کی مجھے خبر نہ دی بحوالہ کشتی نوح مرزا غلام احمد صفحہ نمبر چھیالیس سو یقیناً سمجھو کہ نازل ہونے والا ابن مریم یہی ہے جس نے عیسیٰ ابن مریم کی طرح اپنے زمانے میں کسی ایسے شیخ والد روحانی کو نہ پایا جو اس کی روحانی پیدائش کا موجب ٹھہرتا تب خدا تعالی خود اس کا متولی ہوا اور تربیت کی کنار میں لیا اور اپنے بندے کا نام ابن مریم رکھا پس مثالی صورت کے طور پر یہی عیسیٰ ابن مریم ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا کیا تم ثابت کر سکتے ہو کہ اس کا کوئی والد روحانی ہے کیا تم ثبوت دے سکتے ہو کہ تمہارے سلاسل اربع میں سے کسی سلسلے میں یہ داخل ہے پھر یہ ابن مریم نہیں تو کون ہے بحوالہ ازال اوہام مرزا غلام احمد صفحہ نمبر چھ سو انسٹھ اب یہ بھی جاننا چاہیے کہ دمشق کا لفظ جو مسلم کی حدیث میں وارد ہے یعنی صحیح مسلم میں یہ جو لکھا ہے کہ حضرت مسیح دمشق کے مینارہ سفید مشرقی کے پاس اتریں گے یہ لفظ ابتدا سے محقق لوگوں کو حیران کرتا چلا آیا ہے واضح ہو کہ دمشق کے لفظ کی تعبیر میں میرے پر منجانب اللہ یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس جگہ ایسے قصبے کا نام دمشق رکھا گیا ہے جس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو یزیدی التبا اور یزید پلیب کی عادات اور خیالات کے پیرو ہیں خدا تعالی نے مجھ پر یہ ظاہر فرما دیا ہے کہ یہ قصبہ قادیان بوجہ اس کے کہ اکثر یزیدی التبا لوگ اس میں سکونت رکھتے ہیں دمشق میں ایک مشابہت اور مناسبت رکھتا ہے بحوالہ حاشیہ ازالۂ اوہام صفحہ نمبر تریسٹھ تہتر مجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اور جس پر اخترا کرنا لانتیوں کا کام ہے کہ اس نے مسیح معود بنا کر مجھے بھیجا ہے بحوالہ ایک غلطی کا ازالہ تبلیغ رسالت جلد نمبر دس صفحہ نمبر اٹھارہ قادیانی جماعت کا ایک امت ہونا مرزا غلام احمد خود یہ اصول بھی بصراحت بیان کیا ہے کہ ایک نبی ایک امت وجود میں لاتا ہے خود ہی اپنی جماعت کو امت کہا بھی ہے اس کے ثبوت میں چند عبارات جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا اس دعوے میں ضرور ہے کہ وہ خدا تعالی کی ہستی کا اقرار کرے اور نیز یہ بھی کہے کہ خدا تعالی کی طرف سے میرے پر وہی نازل ہوتی ہے اور نیز خلق اللہ کو وہ کلام بھی سنا دے جو اس پر خدا تعالی کی طرف سے نازل ہوا ہے اور ایک امت بنا دے جو اس کو نبی سمجھتی ہو اور اس کی کتاب کو کتاب اللہ جانتی ہو بحوالہ آئینہ کمالات اسلام مرزا غلام احمد صفحہ نمبر تین سو چوالیس یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی وحی کے ذریعے سے چند امر و نہیں بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب شریعت ہو گیا میری میں امر بھی بھی ہے اور نہیں اربعین نمبر چار مرزا غلام احمد صفحہ نمبر سات تراسی پہلا مسیح صرف مسیح تھا اس لیے اس کی امت گمراہ ہو گئی اور موسمی سلسلے کا خاتمہ ہو گیا اگر میں بھی صرف مسیح ہوتا تو ایسا ہی ہوتا لیکن میں مہدی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز بھی ہوں اس لیے میری امت کے دو حصے ہوں گے ایک وہ جو مسیحیت کا رنگ اختیار کریں گے اور یہ تباہ ہو جائیں گے اور دوسرے وہ جو مہدویت کا رنگ اختیار کریں گے بحوالہ ارشاد مرزا غلام احمد مندرجہ الفضل چھبیس جنوری انیس سو سولہ مرزا غلام احمد کو نہ ماننے کے نتائج اعتقادی حیثیت سے اس امر میں بھی مرزا غلام احمد کا موقف مختلف رہا ہے کہ جو لوگ ان کو نہ مانیں ان کی پوزیشن کیا ہے اس سلسلے میں مختلف مراحل پر انہوں نے اور ان کی جماعت کے اکابر نے جو مختلف موقف اختیار کیے ہیں وہ درج ذیل ہے ابتدائی موقف یہ عاجز اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے محدث ہو کر آیا ہے اور محدث بھی ایک معنی سے نبی ہی ہوتا ہے وہ اس کے لیے نبوت تامہ نہیں مگر تاہم جزئی طور پر وہ ایک نبی ہی ہے اور انبیاء کی طرح اس پر فرض ہوتا ہے کہ اپنے تئیں بآواز بلند ظاہر کرے اور اس سے انکار کرنے والا ایک حد تک مستوجب سزا ٹھہرتا ہے بحوالہ توضیح المرام مرزا غلام احمد صفحہ نمبر اٹھارہ ابتدا سے میرا یہی مذہب ہے کہ میرے دعوے کے انکار کی وجہ سے کوئی شخص کافر یا دجال نہیں ہو سکتا ہاں زال اور زیادہ ثواب سے منحرف ضرور ہوگا اور میں اس کا نام بے ایمان نہیں رکھتا بہوالہ دریاق القلوب مرزا غلام احمد صفحہ نمبر ایک سو تیس اور ہر ایک مسلمان جس کو میری طبیعت کی گئی ہے گو وہ مسلمان ہے مگر مجھے اپنا حکم نہیں ٹھہراتا اور نہ مجھے مسیح معود مانتا ہے اور نہ میری وہی کو خدا کی طرف سے جانتا ہے وہ آسمان پر قابل مواخذہ ہے بحوالہ تحفت الندوہ مرزا غلام احمد صفحہ نمبر چار جو شخص مسیح معود کو نہیں مانتا یا ماننے کی ضرورت نہیں سمجھتا وہ بھی حقیقت اسلام اور غائط نبوت اور غرض رسالت سے بے خبر محض ہے اور وہ اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ اس کو سچا مسلمان خدا اور اس کے رسول کا سچا تابیدار اور فرما بردار کہہ سکیں اس کے نام ماننے والوں اور اس سے انحراف کرنے والوں کا نام فاسق رکھا ہے بحوالہ حجت اللہ تقریر لاہور از مرزا غلام احمد منقول از فی الاسلام مولوی محمد علی ایم اے صفحہ نمبر دو سو چودہ آخری موقف جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے کرنے والا جہنمی ہے بحوالہ اشتہار معیار الاخیار از مرزا غلام احمد مورخہ پچیس مئی سن انیس سو منقول از کلمت الفصل صاحبزادہ بشیر احمد صفحہ نمبر ایک سو انتیس اب جب کہ یہ مسئلہ بالکل صاف ہے کہ مسیح معود کے ماننے کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی تو کیوں خامو خواہ غیر احمدیوں کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بحوالہ کلمت الفصل صفحہ نمبر ایک سو چھبیس حضرت یعنی مرزا غلام احمد نے جہاں کہیں بھی غیر احمدیوں کو مسلمان کہہ کر پکارا ہے وہاں صرف یہ مطلب ہے کہ وہ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں ورنہ آپ حسب حکم الہی اپنے منکروں کو مسلمان نہ سمجھتے تھے بحوالہ کلمت الفصل صفحہ نمبر 126 مرزا غلام احمد کی تحریروں کا حوالہ دینے کے بعد حضرت مسیح مود کی اس تحریر سے بہت سی باتیں حل ہو جاتی ہیں اول یہ کہ حضرت صاحب کو اللہ تعالی نے الہام کے ذریعے اطلاع دی کہ تیرا انکار کرنے والا مسلمان نہیں اور صرف یہ اطلاع دی بلکہ حکم دیا کہ تو اپنے منکروں کو مسلمان نہ سمجھ دوسرے یہ کہ حضرت صاحب نے عبد الحکیم خان کو جماعت سے اس واسطے خارج کیا کہ وہ غیر احمدیوں کو مسلمان کہتا تھا تیسرے یہ کہ مسیح معود کے منکروں کو مسلمان کہنے کا عقیدہ ایک خبیص عقیدہ ہے چوتھے یہ کہ جو ایسا عقیدہ رکھے اس کے لیے رحمت الہی کا دروازہ بند ہے بحوالہ کلمت الفصل صفحہ نمبر ایک سو پچیس کفر دو قسم پر ہے ایک کفر یہ کہ ایک شخص اسلام سے ہی انکار کرتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا دوسرے یہ کفر کہ مثلا وہ مسیح معود کو نہیں مانتا اور اس کو باوجود اتمام حجت کی جھوٹا جانتا ہے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ دونوں قسم کے کفر ایک ہی قسم میں داخل ہے بحوالہ حقیقت الوحی مرزا غلام احمد صفحہ نمبر ایک سو نسی کل مسلمان جو حضرت مسیح معود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے حضرت مسیح معود کا نام بھی نہیں سنا وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے بہوالہ آئینہ صداقت مرزا بشیر الدین محمود احمد صفحہ نمبر پینتیس ہر ایک شخص جو موسا کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا یا عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے مگر مسیح مئود کو نہیں مانتا وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے وہ حوالہ کلمت الفصل صفحہ نمبر 110 قادیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا تاکہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرے بحوالہ کلمت الفصل صفحہ نمبر ایک سو پانچ پس مسیح معود خود رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے بحوالہ کلمت الفصل صفحہ نمبر ایک سو اٹھاون اب معاملہ صاف ہے اگر نبی کریم کا انکار کفر ہے تو مسیح معود کا انکار بھی کفر ہونا چاہیے کیونکہ مسیح معود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ وہی ہے بحوالہ کلمت الفصل صفحہ نمبر ایک سو سینتالیس جو شخص ظاہر کرتا ہے کہ میں نہ ادھر کا ہوں نہ ادھر کا ہوں اصل میں وہ بھی ہمارا مقذب ہے اور جو ہمارا مصدق نہیں اور کہتا ہے کہ میں ان کو اچھا جانتا ہوں وہ بھی مخالف ہے بحوالہ ارشاد مرزا غلام احمد مندرجہ اخبار بدر مورخہ چوبیس اپریل انیس سو تین منقول از منکرین خلافت کا انجام صفحہ نمبر بیاسی مرزا غلام احمد کو نہ ماننے کے نتائج عملی حیثیت سے اس کے بعد حضرت مسیح معود نے صاف حکم دیا کہ غیر احمدیوں کے ساتھ ہمارے کوئی تعلقات ان کی غمی اور شادی کے معاملات میں نہ ہوں جب ان کے غم میں ہم نے شامل ہی نہیں ہونا تو پھر جنازہ کیسا بہوالہ الفضل اٹھارہ جون انیس سو سولہ حضور مرزا صاحب فرماتے ہیں غیر احمدی کی لڑکی لے لینے میں حرج نہیں ہے کیونکہ اہل کتاب عورتوں سے نکاح جائز ہے بہوالہ الفضل سولہ دسمبر انیس سو بیس یہ اعلان بغرض آگاہی عام شائع کیا جاتا ہے کہ احمدی لڑکیوں کے نکاح غیر احمدیوں سے کرنے ناجائز ہیں آئندہ احتیاط کی جائے بحوالہ اعلان ناظر امور عامہ قادیان الفضل چودہ فروری انیس سو تینتیس حضرت مرزا صاحب نے اپنے بیٹے یعنی مرزا فضل احمد مرحوم کا جنازہ محض اس لیے نہیں پڑھا کہ وہ غیر احمدی تھا بحوالہ الفضل پندرہ دسمبر انیس سو اکیس بس یاد رکھو کہ جیسا کہ خدا نے مجھے اطلاع دی تمہارے پر حرام ہے اور قطعی حرام ہے کہ کسی مکفر اور مکذب یا متردد کے پیچھے نماز پڑھو بلکہ چاہیے کہ تمہارا وہی امام ہو جو تم میں سے ہو بحوالہ اربعین نمبر تین مرزا غلام احمد صفحہ نمبر چونتیس میرا یہ عقیدہ ہے کہ جو لوگ غیر احمدیوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کا جنازہ جائز نہیں کیونکہ میرے نزدیک وہ احمدی نہیں ہے اسی طرح جو لوگ غیر احمدیوں کو لڑکی دے دیں اور وہ اپنے اس فعل سے توبہ کیے بغیر فوت ہو جائے ان کا جنازہ بھی جائز نہیں حوالہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کا خط الفضل تیرہ اپریل انیس سو چھبیس حضرت مسیح معود نے غیر احمدیوں کے ساتھ صرف وہی سلوک جائز رکھا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے ساتھ کیا غیر احمدیوں سے ہماری نمازیں الگ کی گئیں ان کو لڑکیاں دینا حرام قرار دیا گیا ان کے جنازے پڑھنے سے روکا گیا اب باقی کیا رہ گیا ہے جو ہم ان کے ساتھ مل کر کر سکتے ہیں دو قسم کے تعلقات ہوتے ہیں ایک دینی دوسرے دنیوی دینی تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ عبادت کا اکٹھا ہونا ہے اور دنیوی تعلق کا بھاری ذریعہ رشتہ و ناتا ہے سو یہ دونوں ہمارے لیے حرام قرار دیے گئے اگر کہو کہ ہم کو ان کی لڑکیاں لینے کی اجازت ہے تو میں کہتا ہوں نصارہ کی لڑکیاں لینے کی بھی اجازت ہے اور اگر یہ کہو کہ غیر احمدیوں کو سلام کہا جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود تک کے سلام کا جواب دیا ہے بہوالہ کلمت الفصل صفحہ نمبر ایک سو انہتر